عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اظام اور عفت ماپ خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین کی نسبت سے کچھ کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے اور جمع ہونے کو قبول فرمائیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں معذر سامعین کرام یہ دینی مجلس اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اس گئے گزرے دور میں پرفتن دور میں باطل یلغار کر رہا ہے حق پر اور اسلام مسلمان دشمنیں مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں مسجدوں سے اللہ کے کعبے سے اور نبی کے حرم سے رشتہ توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ایسے تاریخ دور کے اندر دین کی نسبت سے جمع ہونا یقیناً اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اللہ نے کسی کو چوری کے لیے لگا دیا کسی کو شراب خانے کے حوالے کر دیا اور کسی کو جوا خانے کے حوالے کر دیا اور کوئی بدکاری کے لیے آج کی رات استعمال کر رہا ہے اللہ کا کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان کہ رحمت کے فرشتوں کے سائے میں آج ہم اللہ کے کلام کو نبی کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے معذر سامعین کرام اللہ تعالی کی جتنی رحمتیں اور اللہ تعالی کی جتنی عنایتیں ہم پر ہیں آج تک اللہ نے کسی امت پر اور کسی قوم پر اتنے انعامات نہیں فرمائے اور اتنے احسانات نہیں فرمائے یہ امت خاص طور سے بنائی گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی شان نرالی آپ کی ذات نرالی آپ کے صفات نرالے اللہ نے جو آپ کو ازواج متحرات دیے وہ نسل انسانی میں ایسی کوئی خاتون نہ پیدا ہوئی تھی نہ قیامت تک پیدا ہوگی اللہ نے جو آپ کو اولاد دی نسل انسانی میں ایسی اولاد نہ آج تک پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہوگی اللہ نے آپ کے لیے جو شہر دیا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ نہ آج تک ایسا پاکیزہ شہر پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی دنیا کا شہر اپنی ہزاروں چمک دمک کے ساتھ آئے سائنس و ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے علوم و فنون کے ساتھ آئے لیکن میرے اللہ کی قسم کعبے اور نبی کے روزے کے خاک کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا آپ کی ذات گرامی وہ ہے پہاڑ منسوب ہوا کائنات کا وہ قیمتی پہاڑ بن گیا جبل رحمت بن گیا عہد کے پہاڑ پر آپ نے نگاہ ڈالی وہ جنتی پہاڑ بن گیا غار سور میں آپ نے پناہ لی قیامت تک کے پہاڑوں کے غاروں میں سب سے قیمتی اور متبرک غار بن گیا آپ تشریف فرما ہوئے مکہ مکرمہ میں ایک رکعت کا ایک لاکھ کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے جوتوں کے صدقے میں وہاں پر اللہ نے اجر و ثواب کو مرحمت فرمایا مدین طیبہ ہجرت کر کر گئے وہاں زندوں میں رحمت وہاں جانوروں میں رحمت وہاں مردوں میں رحمت آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میدان محشر کے اندر قبرستان کے جو لوگ اٹھیں گے وہ بقی کے لوگ اٹھیں گے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بقی کے مدفون کی میں شفاعت کروں گا قبرستان لگا وہ متورک ہو گیا آپ نے جس جانور پر سواری کی وہ بابرکت ہو گیا آپ نے جس پہاڑ پر نگاہ رحمت ڈالی وہ رحمت والا ہو گیا آپ نے جس غار کے اندر پناہ لی وہ برکت والا ہو گیا آپ جس سرزمین کے اندر آئے وہ رحمتوں والی زمین بن گئی آپ جہاں ہجرت کر کر گئے وہ برکتوں والی زمین بن گئی اور وہاں کی خاک بھی خاک شفا بن گئی اب بتائیے کہ آپ کو جو امت دی گئی آپ کو جو قوم دی گئی کیا اس قوم کے کوئی معنی نہیں ہے اس امت کے کوئی معنی نہیں ہے جب ایک جانور قیمتی ہو سکتا ہے ایک پہاڑ قیمتی ہو سکتا ہے مکے کی زمین قیمتی ہو سکتی ہے مدینہ طیبہ کی زمین قیمتی ہو سکتی ہے اور جنت البقی قیمتی ہو سکتا ہے نبی کا روزہ قیمتی ہو سکتا ہے آپ نے جہاں نماز ادا کی امامت فرمائی آپ نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے یہ ریاض الجنہ ہے وہ قیمتی ہو سکتا ہے ہم آقا کے غلام ہیں آقا کے ماننے والے ہیں اور ہماری نسبت نہ امریکہ کی طرف ہے نہ برطانیہ کی طرف ہے نہ مال کی طرف ہے نہ دولت کی طرف ہے نہ شہنشاہ کی طرف ہے نہ کسی راجا کی طرف ہے نہ کسی زمین و آسمان کے جو ہے بادشاہ کی طرف ہے ہماری نسبت سربر کون آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے کوئی معنی نہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے مسلمانوں آج ہمارا مقام کیا ہے ہمارا درجہ کیا ہے عالم کے اندر ہماری پوزیشن کیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کس نام سے پکارا تھا کس لقب سے پکارا تھا اور ہم کس مقام میں تھے کہ پیغمبروں نے دعائیں کی اے اللہ میری نبوت کو لے لے میری رسالت کو لے لے میری کتاب کو لے لے میری انجیل کو لے لے میری زبور کو لے لے میری توریت کو لے لے مجھے آقا کے غلاموں میں بنا دے جس مقام پر میں اور آپ آج ہیں پیغمبروں نے تمنائیں کی پیغمبروں نے درخواستیں دی اے اللہ مجھے آخا کا غلام بنا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے مسلمانوں اپنی اوقات کو پہچانو اپنے مقام کو پہچانو کہ اللہ نے آپ کو کیا بنایا اور آج آپ کیا بن گئے اور اس کس وجہ سے اللہ کی نگاہ سے گر گئے اور کیوں اللہ کے عذاب کا شکار ہے یہ امت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو جو خطاب کیا اس امت کو جو خطاب کیا کہا کہ کن تم خیر امت ان اخری جتنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو یہ خیر امت ہے نہ آدم کو ایسی قوم ملی نہ شیش کو ایسی قوم ملی نہ ابراہیم کو ایسی قوم ملی نہ حضرت لط کو ایسی قوم ملی نہ حضرت موسا کو ایسی قوم ملی نہ حضرت عیسیٰ کو ایسی قوم ملی سوالات کم ویش پیغمبر آئے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے آقا کی ہر چیز کو نرالی بنایا آقا کے وجود کو نرالا بنایا آقا کی ذات کو نرالا بنایا آقا کی صفات کو نرالا بنایا آقا کی ازوات کو امہات المؤمنین کو نرالا بنایا اولاد کو نرالا بنایا مکہ مکرمہ کو نرالا بنایا مدینہ طیبہ کو نرالا بنایا زندہ رہے تب نرالا بنایا مدفون ہو کر جائیں جنت البقی کو نرالا بنایا آپ کو جو چار یار دیے وہ نرالے بنائے آپ کو جو صحابہ کرام دیے وہ نرالے بنائے اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے آپ کی ہر چیز قابل قدر و قیمت بنائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ امت کے اندر گھسے پٹے لوگوں کو آپ شامل کر دیں گے مسلمان نوجوان مسلمان مرد عورت اپنے مقام کو پہچانو اپنی حیثیت کو پہچانو کہ تم خیر امت ہو تم آقا کے غلام ہو آقا کے غلام تمہیں کوئی نہ برباد کر سکا ہے نہ دنیا کے اندر کوئی ایسی شکتی پیدا ہوئی نہ کوئی ایسی طاقت پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے جو ہمارے وجود کو ختم کر سکے ہزار مرتبہ ابو جہل جنم لے گا ہزار مرتبہ ابو لہب جنم لے گا ہزار مرتبہ ادوا جنم لے گا ہزار مرتبہ شیوا جنم لے گا دجال آئیں گے آئیں گے نمرود آئیں گے حامان آئیں گے شداد آئیں گے اتبا آئیں گے عبداللہ ابن سبا آئے گا عبداللہ ابن ابن سلول آئے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 صفا کے چبوترے سے ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ سے ہے ہماری نسبت دار ارقم سے ہے ہماری نسبت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ہماری نسبت حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے تاتاری آئے تباہ ہوئے برباد ہوئے غارت ہوئے مسلمانوں کا انہوں نے کچھ نہیں کیا روم آیا شکست کھایا کسرا آیا تباہ ہوا پیسر آیا تباہ ہوا مکہ مکرمہ کے اندر وہ کون سی کوشش تھی اسلام کو مٹانے کی مسلمانوں کو ختم کرنے کی کیا تائف کے پتھروں نے اس کلیمے کو دبا دیا کیا شیب ابی طالب کی گھاٹی نے مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیا کیا خندق کی وادی نے اسلام کے جھنڈے کو نیچا کر دیا اللہ کی قسم عزت و جلالت کی قسم پوری دنیا بن جائے شیب وبی طالب گوانتا و بے کی جیل بن جائے ابو غریب کی جیل بن جائے جموں کشمیر کی جیلیں بن جائے تہاڑ کی جیل بن جائے مسلمانوں کلمے سے اگر ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا آقا سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا اور ہم سچے پت کے غلام ہوں گے میری رب کی عزت و جلالت کی قسم وہ دنیا کے اندر کوئی تلوار نہیں پیدا ہو سکی جو ہمارے جسموں کو کاٹ سکے وہ گولی نہیں بن سکی جو ہمارے سینوں کو چیر سکے وہ دنیا کے اندر کوئی ڈراؤن طیارہ کوئی گولا اور کوئی بارود اور کوئی ہتھیار کوئی آئٹم بم نہ بنا ہے نہ بن سکتا ہے کہ جس سینے پر جس سینے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور جس مسلمان کے خون کے قطروں کے اندر اللہ کے قرآن کی عظمت ہو اللہ کی محبت ہو میرے رب کی قسم یہ گولے لگیں گے واپس جا کر ان برسانے والوں کو تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے یہ گولیاں آئیں گی یہ تیارے آئیں گے یا آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے گا تباہ کر دے گا برباد کر دے گا مسلمانوں اپنی حیثیت کو پہچانو ایک بھیک لے کر آیا ہوں میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں سیرت کے بہت سارے جلسے آپ نے سنے ہوں گے اسلح معاشرہ کے بہت سارے بیانات آپ سنے ہوں گے صرف ایک بھیک لے کر آیا ہوں ایک درخواست لے کر آیا ہوں کہ آئینے کے اندر دیکھو اور اپنے وجود کو پہچانو اپنی شخصیت کو پہچانو اور وہ آقا کی غلامی کا توق جو تمہارے گلے کے اندر پڑا ہوا تھا اس توق کا تم نے کیا کیا جب تک یہ قوم مسلمان قوم اس توق کی عزت کرتی رہی وہ غلامی کی عزت کرتی رہی میرے رب کی قسم دنیا کی شہنشاہیت ان کے قدموں پر گرتی رہی دنیا ان کی غلام ہوتی رہی اور جس دن سے انہوں نے آخا کی غلامی کے توق پر نکال کر انگریزوں کی غلامی کا توق ڈال لیا برطانیہ کی غلامی کا توق ڈال لیا کافروں اور مشرکوں اور چماروں اور بھیڑوں کے جو ہے غلامی کا توق ڈال لیا ان کا پیشوا ان کا مقتدا آقا کی شخصیت کو چھوڑ کر انہوں نے فلموں میں کام کرنے والے زانیوں کو جب سے اپنا ماڈل بنایا فلموں میں کام کرنے والے حرام زادوں کو جب سے اپنا ماڈل بنایا یہ امت کی مائیں اور یہ امت کی بیٹیاں اور یہ امت کی بہنیں جب سے امی عائشہ جان کے کپڑوں کے اندر عورت تلاش کرنے لگی حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کے اندر اسے آیت نظر آنے لگا اس نے اسکٹ پہنا اس نے ٹائٹ چولی پہنی اور اس نے زانیوں کے کپڑے اپنائے میرے رب کی قسم میرے اللہ کی قسم یہ اللہ کی نگاہ سے گر گئی یہ نبی کی نگاہ سے گر گئی یہ فرشتوں کی نگاہ سے گر گئی یہ اپنے آپ کی نگاہ سے گر گئی یہ خامین کی نگاہ سے گر گئی یہ بھائی کی نگاہ سے گر گئی یہ باپ کی نگاہ سے گر گئی یہ اولاد کی نگاہ سے گر گئی گھر کے اندر ایک پالتو کتے کی کوئی عزت ہے گھر کے اندر ایک پالتو جانور کی کوئی عزت ہے جب سے اس نے امی جان کے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے امی جان قطعت القبرا رضی اللہ تعالیٰ نہا کے اور امت کی بہن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے نے برقعے کا مذاق اڑایا لباس کا مذاق اڑایا حجاب کا مذاق اڑایا رنڈیوں کے کپڑوں کو فخر سمجھنے لگی بال کاٹنے کو فخر سمجھنے لگی اور فلموں میں کام کرنے والی حرام زادیوں کے ماڈل کے اپنانے کو فخر سمجھنے لگی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو شراب کی بوتل پر چپکا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹوائلٹ کے اندر جو برش استعمال کیا جاتا ہے اور جو گندگی صاف کرنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اللہ نے اس کی تصویر کو وہاں پر چپکا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے جو ہے زنا کے اڈے پر اس کو لے کر گئے فواہشی کے اڈے پر لے کر گئے اسے ڈانس کے اڈے پر لے کر گئے اسے کلبوں کے اندر لے کر گئے اسے بار کے اندر لے کر گئے یہ جب تک گھر کی ملکہ تھی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو اپنائی ہوئی تھی حضرت فاطمہ کے دوپٹے کو اپنائی ہوئی تھی اور جب تک اس نے زانیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا بدکاروں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا حرام زادوں کا لباس اسے بھاتا نہیں تھا یہ کبھی اس نے بیوٹی پارلر کا رخ نہیں کیا تھا کبھی اس نے نیل پالش نہیں لگائی تھی کبھی اس نے فیئر اینڈ لولی لگی نہیں لگائی تھی اس کی چمک دمک وضو میں تھی اس کے چہرے کی رونق تلاوت میں تھی اور اس کی زندگی کی خیر و برکت تحجد کی رکاتوں میں تھی جب یہ خود کلام پاک پڑا کرتی تھی اولاد کو لے کر پڑا کرتی تھی تحجد کٹتی تھی اپنے خاوین کو جگایا کرتی تھی وہ گھر جنت کا مسکن تھا وہ گھر جنت کا ٹھکانا تھا یہ ماں اور یہ امت کی بیٹی جب راہ راست سے ہٹی اور اس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے کپڑوں کے اندر عیب نظر آنے لگا حضرت فاطمہ کے دوپٹے کے اندر عیب نظر آنے لگا اللہ نے اس کو وہ مقام دیا وہ مقام دیا اتنا ذلیل کیا اتنا ذلیل کیا میرے رب کی قسم مسلمانوں آج سدھر جاؤ آج سدھر جاؤ اپنی ماؤں کو مکے کی طرف لے آؤ اپنی بیٹیوں کو مدینہ طیبہ کی طرف لے کر آؤ میں تاریخ کے پنے پلٹ کر کس بار سیرت کا بیان کرنے نہیں آیا ہوں کس بار میراج کا واقعہ اور شب برات کا اور شب قدر کا واقعہ بیان کرنے نہیں آیا ہوں پہلے تو یہ کہ تم نبی کے غلام تو بن جاؤ پہلے تو یہ کہ تم نبی کے امتی بن جاؤ پہلے تو یہ کہ تم نبی کے چاہنے والے بن جاؤ کیا حالت بنا رکھی ہے جرو کے غلام تو نے اپنی عورت کو وہ ماں جس کے قدم تلے جنت اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی اور وہ بہن جو بھائی کے جنت کا وسیلہ تھی اور وہ بیٹی جو ماں باپ کو انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جانے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اے کمینے منون ملون داڑھی مڈے نسلیں حرامی سوپ کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے حرام کے لکنے کھا کر پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور پیپ داخل کرنے والے سدھر جا اللہ کا عذاب آئے گا میرے رب کی قسم موت مانگے گا موت نہیں ملے گی اور تیرا انجام وہ ہوگا کہ کتے کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر سور کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر ہوگا مانگ جا میری بات مانگ جا میری بات آ جا آخا کے دامن میں آ جا آ جا نبی کے دامن میں آ جا آ جا قرآن کے دامن میں آ جا آ وہ تو نے اکھاڑ پھینک کر زانیوں کا توق ڈال رکھا ہے یہ چہرہ آئینے کے اندر کھڑا ہو کر پوچھ یہ ٹونی بلیر کا چہرہ یہ بش کا چہرہ یہ اڈوانی کا چہرہ اللہ کی قسم میرے اللہ کے فرشتے یہ مخلوق تجھ پر پیشاب بھی کرنا گوارا نہیں کریں گے تجھ تیرے چہرے نہیں کریں گے کہاں کس نے تیرے چہرے کو چھین لیا سوالات پیغمبروں کا چہرہ داڑھی سے پر نور تھا سوالات صحابہ کا چہرہ داڑھی سے پر نور تھا نسل حرامی ہگڑا کتا بن کر جورو کی غلامی کر کر کس کبیس نے تجھے مجبور کیا کہ نہار پیٹ سوا لاکھ پیغمبروں کی داڑھی نہار پیٹ سوا لاکھ صحابہ کی داڑھی پیران پیر کی داڑھی اولیاء کی داڑھی اختاب کی داڑھی اقدال کی داڑھی تو پیشاب کی نالی کے اندر بہاتا ہے اللہ سے موت مانگ لیتا اس داڑھی کو کاٹنے سے پہلے ہجڑوں کا چہرہ بنا کر تجھے کیا ملا خبیص مردوس نبی کے چہرے پر آج کوئی تھوکنے والا کوئی اقبا بن ابھی مویت پیدا ہو گیا کیا ضرورت تھی کیا ضرورت تھی تجھے کلمہ پڑھ کر عیسا موسا نام رکھنے کی ابراہیم سلیمان نام رکھنے کی اگر میرے آقا کا چہرہ تجھے پسند نہیں تھا اگر تجھے صدیق و فاروق کا چہرہ پسند نہیں تھا اگر تجھے عمر عثمان کا چہرہ پسند نہیں تھا اگر تجھے پیران پیر کا چہرہ پسند نہیں تھا اگر تجھے آجاد میری کا چہرہ پسند نہیں تھا اگر تجھے نظام الدین اولیاء اور فرید الدین گن شکر کا چہرہ پسند نہیں تھا کس نے مجبور کیا کس نے مجبور کیا کہ محمد کا کلیمہ بھی پڑھ اور کتوں اور سوروں کا چہرہ بھی بنا یہ کس نے مجبور کیا کیوں ٹھٹا کرتا ہے اسلام کا کیوں مذاق کرتا ہے اسلام کا اسرائیل یہ کم ہے مسلمانوں کا مذاق کرنے کے لیے امریکہ کم ہے مسلمانوں کا ٹھٹا کرنے کے لیے ارے اللہ کے بندے رحم کر ارے اسلام پر مسلمانوں پر رحم کر یہ تیرا لباس آخا کے لباس کو باقی نہیں رکھ سکا آخا کے چہرے کو باقی نہیں رکھ سکا اور گھر کے اندر شرم حیا کی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کی چادر کو باقی نہیں رکھ سکا کس نے مجبور کیا تجھے کون ڈنڈا لے کر مار رہا تھا کون تجھے ختنہ کرنے کے لیے مجبور کیا کون تجھے ووٹنگ لسٹ کے اندر الیکشن کے اندر مسلمانوں کے ناموں کے اندر اپنا نام لکھانے پر مجبور کیا میرا اللہ تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے میرے آخا تیرے درود کے محتاج نہیں ہے منافق منافق مسلمان مسجد سے قاضی بلانے کا نام نہیں بیٹے کی شادی ہوئی بٹیا کی شادی ہوئی اور مسجد سے قاضی کو بلا لیا وہ مندر سے پنڈت کو بلاتا ہے اور تو مسجد سے قاضی کو بلاتا ہے بہت کے بعد مسجد سے جنازے کو بنا لیا اور وہ جو ہے مندر سے پنڈت کو بلاتا ہے اور تو مسجد سے جنازے کو لے لیا اور وہ اپنے جو ہے مسان کے اندر جہاں کافروں کو قبر قبرستان ہے اور کافروں کو دفن کیا جاتا ہے وہ وہاں پر دفن کرتا ہے اور تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا کیا اسلام اسی چڑیا کا نام ہے کہ شادی کے وقت قاضی کو بلا لیا جائے کیا اسلام اسی چڑیا کا نام ہے کہ موت کے وقت جنازہ مسجد سے منگا لیا جائے کیا اسلام اسی چڑیا کا نام ہے کہ موت کے بعد مسلمانوں کے قبرستان کو ان داڑی مڈوں سے ان بے نمازیوں سے ان رنڈی نما عورتوں سے اور ان زانیوں سے ان بدکاروں سے ان خوروں سے ان حرام خوروں سے بیچارے یہ نیکوکار جب اس دنیا میں تھے امتحان کے اندر تھے آزمائش کے اندر تھے پریشانی میں تھے کیا تو نے نہیں سنا پیران پیر قطب عالم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کرو اس منحوس کتے حرامی سے دوسرے نمازی موتا کو تکلیف ہوا کرتی ہے تو اتنا بڑا منحوس تھا تو اتنا بڑا منحوس ہے کہ جب تھا تب بھی منحوس تھا گھر میں تھا منحوس تھا بازار میں تھا منحوس تھا سواری میں تھا منحوس تھا غیر شادی شدہ تھا منحوس تھا شادی شدہ تھا منحوس تھا اور خلوت میں تھا منحوس تھا جلوت میں تھا منحوس تھا حضرت فرماتے ہیں کہ زندہ تھا تو منحوس تھا اور موت کے بعد قبرستان بھی لائق نہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان کے اندر تجھے جگہ دی جائے کس نے تجھے مجبور کیا جا ہندوستان سیکولر ملک ہے ہندوستان جمہوری ملک ہے جا اور دھرم ہے نارل پھوڑ رام کی پوجا کر جا گنگا کو میلا کر یمنا میں ڈبکیاں لگا قرآن کا نام لے کر آقا کی غلامی کا نام لے کر کیوں اسلام کو رسوا کرتا ہے مسلمانوں کو شرمندہ کرتا ہے مسلمان اسلام پسند ہے یا یو حلدین امن ات کلو فلمی کافتا ولا تتبعوا و خطواتی شیطان میرا اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے ادخلوا فی سلمی کافتا آدھا تیتر آدھا بٹیر مت بنو نام کے مسلمان مت بنو چہرہ دیکھو مسلمان لباس دیکھو مسلمان جلوت میں دیکھو مسلمان قلوت میں دیکھو مسلمان مردوں میں مسلمان عورتوں میں مسلمان بازاروں میں مسلمان دینی اجتماع کے اندر مسلمان فی السلم کافا ولا تتبعو خطوات الشیطان میرا اللہ کہتا ہے شیطان کے نقش قدم پر نہ چل پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل ہو جا ایمان کے اندر داخل ہو جا یہ آدھے آدھے کام کہ جمعہ میں جا کر ڈبکیاں مار لیا عید کے اندر جا کر ڈبکیاں مار لیا حرام کا پیسہ لے کر احرام پہن کر کی جگہ کو گندا کر دیا مینا کو گندا کر دیا مزدلفہ کو گندا کر دیا عرفات کو گندا کر دیا صفا مروا کو گندا کر دیا کیا تو نہیں جانتا کہ حرام کے پیسوں کے اندر یتیم کا مال کھا کر بیواؤں کا مال کھا کر مسکینوں کا مال کھا کر سوت کے ذریعے سے پیسہ کما کر رشوت کے ذریعے سے پیسہ کما کر حرام کے راستے سے پیسہ کما کر اگر تو احرام کی چادر بھی پہن لے گا دنیا کے لوگ تیری بیوی تجھ کو حاجی کہہ سکتی ہے تیری سسرال تجھ کو حاجی کہہ سکتی ہے تیرا امام تجھ کو حاجی کہہ سکتا ہے تیرا محلہ تجھ کو حاجی کہہ سکتا ہے اگر کان نبوت کے تو لگائے اور چشمہ لگائے نبوت والا اور رسالت والا جو آپ نے امت کو مرحمت فرمایا میرے رب کی قسم تو سنے گا لالب بھائی بلا سادئی اے ملون ہندوستان کو ناپاک کیا گجرات کو ناپاک کیا واپی کو ناپاک کیا میرے حرم کو ناپاک کرنے آ گیا میرے صفا کو ناپاک کرنے آ گیا میرے نبی کے روزے کو ناپاک کرنے آ گیا پوچھو علماء بیٹھے ہوئے ہیں حرام کی چادر کا احرام بہن کر اگر کوئی جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے آخا فرماتے ہیں کہ فرشتے اس پر لانت بھیجتے ہیں لبیک بلا سادک کمینے تیری لبیک بھی قبول نہیں اور تیری سادیک بھی قبول نہیں یہ تیتر آدھا اور آدھا بٹیر والی زندگی منافقت کی چھوڑ دو حدیث پاک میں آقا نے فرمایا بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں رشاد فرمایا کہ یہود کو اتنی سزا نہیں عیسائیوں کو اتنی سزا نہیں کافروں کو اتنی سزا نہیں بت پرستوں کو اتنی سزا نہیں جو مسلمان دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں نام کے مسلمان اسلام سے محبت نہیں آقا سے محبت نہیں اور آقا کے گھرانے سے محبت نہیں قرآن سے لگاؤ نہیں علماء سے تعلق نہیں مدارس سے رشتہ نہیں مساجد کی انسیت نہیں ہے مسلمان کیا ہے حرام کی چادر پہن کر لبئی اللہ لبئی کہنا آتا ہے حرام کے پیسوں کے اندر قربانی دینا آتا ہے حرام کے پیسوں سے اس تاریخ کا دسترخوان سجانا آتا ہے لکھ کر رکھ لو مسلمانوں میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اللہ نے اللہ نے کافروں کو وہ عذاب نہیں دیا بت پرستوں کو وہ عذاب نہیں دیا یہودیوں کو وہ عذاب نہیں دیا نصارہ کو وہ عذاب نہیں دیا جو دوغلے ڈبل ایکٹنگ کرنے والے جو مسلمان ہیں بھائی نام کیا ہے تمہارا مسلمان اور تمہارا مذہب کیا ہے اسلام تمہارے پیغمبر کا نام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارا چہرہ یہودی کا تمہارا لباس فلموں کے زانی کا تمہاری عورت کے بال فلاں زانیہ اور بدکار عورت کی طرح اور تمہاری اولاد فلاں عیسائی کانوینٹ کے اندر یہودی کانوینٹ کے اندر ایسی تعلیم کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد اسلام کی محبت رخصت ہو جائے آقا کی محبت کا جنازہ نکل جائے اولاد ایک طرف بیوی ایک طرف معاشرہ ایک طرف سماج ایک طرف چہرہ ایک طرف ہیئر اسٹائل ایک طرف اور لباس ایک طرف اور پوچھو تو نام محمد احمد اور پوچھو تو نام ابراہیم عیسیٰ اور پوچھو تو نام یعقوب اور اسحاق اور کام سواروں سے بدتر میرے رب کی قسم یہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور جب حادثہ ہوتا ہے تو کیوں تمہاری پینٹ کھولی جاتی ہے مسلمانوں کیا آج تمہارے ایمان کی شراب تمہارے اسلام کی پہچان تمہارے پینٹوں کے اندر تمہارے انڈر ویئر کے اندر تمہاری لنگی اور پاجامے کے اندر ختنے کی نشانی کے طور پر رکھی گئی تمہارا چہرہ اگر میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نور سے منفر ہوتا اور تمہاری عورتیں اگر امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کی چادر سے اگر وہ ڈھکی ہوئی ہوتی میرے اللہ کی قسم کافر تمہارا پاجامہ نہ کھولتا زندہ تھے کتوں کی زندگی گزارے اور کتوں کی موت ہوئی تو تمہارے مسلمان کی پہچان نہ چہرے سے نہ لباس سے نہ تمہارے تصویر کے دانوں سے نہ کلام کلام پاک کی تلاوت سے بلکہ پاجامہ کھولنے کی نوبت آ رہی ہے اور انڈر ویئر کھولنے کی نوبت آ رہی ہے کہ دیکھو کتنا ہوئی نہیں ہوئی میرا اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہو علی الکفار بے بیدہم تراہم رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیما ہوں فی وجو اصل سجود میرا اللہ کہتا ہے محمد صاحب اللہ کے رسول ہیں ہے علی کفار جو آپ کے ساتھ ہیں ماننے والے ہیں وہ کفر کے مقابلے میں سخت ہے روحما بینہم آپس کے اندر رحم دل ہیں تراہم رکان سجدا یہ رکو کرنے والے یہ سجدہ کرنے والے یہ نشانی ہے یہ نشانی یہ امریکہ کے زیر ناف استعمال کیے ہوئے دھتکارے ہوئے سیکنڈ ہینڈ بلیڈ استعمال کیے ہوئے کینسر اور ایڈس کے زانی کتوں کے بلیڈ اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سوالات پیغمبروں کی سنت جو پیشاب کی نالی کے اندر ڈالے گا کیا وہ اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوگا کیا کافی چمبار اس کا پاجامہ کھول کر نہیں دیکھیں گے کیا تجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا کسی نے نہیں بتایا کہ یہ داڑھی کی قدر و قیمت کیا ہے یہ اسلامی سنتوں کی قدر و قیمت کیا ہے یہ شرم حیا کی چادر کی قدر و قیمت کیا ہے سیما ہوں فی جو ہی من اثر سجود میرے اللہ نے فرمایا ان کے چہروں کو دیکھ کر پتا لگتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں ان کے اندر سجدوں کی نشانی ہے پاجامہ کھولنے کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ بخاری میں ہے نہ ترمیزی میں ہے نہ ابو داؤد کے اندر ہے کہیں کسی جگہ اس کا تذکرہ نہیں ہے اور حدیث کے اندر فرمایا اولیاء اللہ اظہار ذکیر اللہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے میری ماں امت کی بیٹی امت کی بہن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سور کی چربی یہ خنزیر کی ناپاک چربی حرام چربی ملی ہوئی یہ لالی اور لپسٹک یہ نیل پالش اور وہ کریم اور وہ کاسمیٹک کہ جس کے اندر سور کی اجزا ملے ہوئے ہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے لیے سوال کر اے داڑی مڈے اے نسل حرابی اے یہودی پیڑے اے نبی کا دشمن اے اسلام کے دشمن اے سنتوں کے جنازے نکالنے والے ایک مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ سے پوچھنا کہ میری موت کے بعد کیا میں میدان محشر میں اس داڑھی مڑی حالت کے اندر آخا کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام لے سکتا ہوں آخا کے ہاتھوں میں شفاعت کا پروانہ لے سکتا ہوں آخا کے پاس جا کر میں لوا الحم کا سایہ لے سکتا ہوں علماء کرام نے فرمایا کہ آخا جب حیات تھے آخا جب حیات تھے مدینہ طیبہ کے اندر ایک عیسائی بادشاہ اپنا ایمبیسیڈر بھیجا اپنا رہبر بھیجا اور اپنا نمائندہ بھیجا بدقسمتی کی بات یہ تھی وہ اجڑا نہیں تھا بلکہ داڑھی کو کٹایا ہوا تھا آج کی طرح داڑھی پر ہل جوتا ہوا نہیں تھا آج کی طرح وہ جورو کا غلام نہیں تھا آج کی طرح اسلام کا نام لے کر وہ غیروں کا چہرہ بنانے والا رنڈیوں کا اور زانیوں کا چہرہ بنانے والا نہیں تھا تھی لیکن فیشن کے اندر اس نے داڑھی کو کاٹ دیا تھا میرے آقا میرے مولا پوچھو علماء سے کہ فرمایا کہ اس سے بات کرنا تو دور کی بات اور معاہدے پر ایگریمنٹ پر دیکھنا اور غور و فکر کرنا اور نظر رحمت ڈالنا یہ دور کی بات ہے پہلے اس سے کہو بادشاہ سے کہ کسی مرد کو بھیجے کہ جس کے چہرے پر مٹھی بھر دھاڑی ہو اس دنیا کے اندر میرے آقا نے عیسائی بادشاہ کے رہبر کو دھتکار دیا تو آقا کا کلمہ پڑھ کر آقا کے درود پڑھ کر آقا کا امتی ہو کر علماء نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر تین سوال کیے جائیں گے کہ من رجل وہ عیسا کون آدمی ہے جو تمہارے درمیان پیغمبر بنا کر بھیجا گیا کہتے ہیں کہ قبر کی وحشت کی وجہ سے جب آخا کے غلاموں پر حیبت تاری ہو جاتی ہے میرے اور آپ کے آخا کائنات کے مولا سعید الع سعید الجن سعید الاولین سعید قرین ساقی کوثر شافی محسر سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل ہیں علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال کیا جائے گا من رجل البعیسا کم کون آدمی تمہارے درمیان پیغمبر بنا کر بھیجا گیا کہتے ہیں کہ آخا بنف سے نفیس ہم غلاموں کے پاس آ کر کہتے ہیں میرے امتی میرے امتی کیوں گھبراتا ہے تو کہہ دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پوچھے ہیں بیٹھے ہیں علماء مفتیان کرام ان سے پوچھو کہ جس کے چہرے پر سنت نہیں ہوتی اور جو اپنی زندگی کے اندر سنتوں سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتا جسے سنت کے مقابلے میں یہودیت اچھی لگتی تھی جسے آقا کے طریقے کے مقابلے میں کافروں کا طریقہ اچھا لگتا تھا جسے امی جان عائشہ کے گھر کے مقابلے میں وائٹ ہاؤس اچھا لگتا تھا جسے مدینے کی خاک کے مقابلے میں برطانیہ کی گوری چمڑی والی رنڈی اچھی لگتی تھی آقا پرمات علماء کہتے ہیں کہ اس کی قبر کے اندر آقا تشریف نہیں لائیں گے مسلمانوں اس دھرتی کے اندر کامیابی قبر کے اندر کامیابی محشر کے اندر کامیابی پل سراط کے اندر کامیابی اور جنت کے اندر سر بلندی اگر ہو سکتی ہے اگر ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف آخا کی وہ غلامی کا تو ہم نے جو نکال کر پھینک دیا میں ہاتھ جوڑ کر دس بستہ میں آپ کو وارننگ کے طور پر انی لکم نذیر مبین اللہ اسلکم علیہ اجرا میں چندہ مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تحفہ لے کر جو ہے تحفہ مانگنے کے لیے تمہاری دعوتیں اور تمہارے لفافے ہڑپ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میری بات کان کھول کر سن لو کہ اگر عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو سر بلندی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو شان و شوکت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو سر اٹھا کر جو ہے جینا چاہتے ہو ہمت کے ساتھ استخلال کے ساتھ سینا چوڑا کر کر کہو روی تو بلّہ ربا وبیل اسلامی دینا وبی محمدین صلی اللہ علیہ وسلم روی و رسولہ کہ آج کے بعد اے اللہ میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں میں کلمہ پڑھ کر تجدید کرتا ہوں مولا مجھ سے گنا ہو گیا مولا مجھ سے خطا ہو گئی کہ میں آخا کی امت میں آخا کے غلاموں میں پیدا ہو کر میں نے آپ کے توق کو نکال کر بھیج دیا غلامی کے اور دنیا کی بدترین غلامی کا میں شکار ہو گیا اے اللہ آج ہماری ماؤں کی آبرو لٹ رہی ہے رب کریم وہ سینیا کی سرزمین کے اندر سوربیا کی سرزمین کے اندر فلسطین کے سرزمین کے اندر مولا آج امت کی بیٹیوں کی آبرو یہ وہ یہودی کتے یہ عیسائی کتے کہ جن کو کہا گیا کونو خیردتن خاصی کہ تم بندر ہو جاؤ کبھی یہ بندر بن گئے تھے عذاب کے طور پر مولا کبھی زمین کے اندر دھسا دیے تھے اے اللہ یہ اتنی خطرناک قوم کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کا قتل کیا تھا اے اللہ آپ ہی نے کہا والمسکنہ وباؤ وبا من اللہ ہمیشہ کی ذلت ہمیشہ کی لانت ان پر ہے اور ہمیشہ کی فٹکار ہے اے رب کریم آقا کے ذریعے آپ ہی نے تو فرمایا تھا لا صلا اللہ فاتح تل کتاب کے سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ نماز انفرادی ہو وہ نماز جماعت کی نماز ہو وہ نماز دن کی نماز ہو وہ نماز رات کی نماز ہو وہ نماز بڑوں کی ہو وہ نماز چھوٹوں کی ہو وہ نماز فرض ہو وہ نماز واجب ہو وہ نماز سنت ہو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اے رب کیا راز ہے کہ آپ کا قرآن ایک سو چودہ صورتوں پر مشتمل ہے اے میرے اللہ آپ کا کلام چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں پر مشتمل ہے لیکن فاتحہ کے بغیر آپ نے کہا نہ مرد کی نہ عورت کی نہ امام کی نہ مقتدی کی نہ اجتماعی نہ ارفادی نماز ہوتی ہے تو رب نے کہا کہ غیر المزوبی علیہ ظالم کہ جب تک تم یہودیوں پر لانت نہیں برساتے اور جب تک تم نصارہ پر لانت نہیں برساتے اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر کے پوچھا گیا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے آخا مغزوب علیہ ولیم سے کیا یہود اور نصارہ مراد ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں اس کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں جب تک نماز کی ہر رکعت میں تحجد کی ہر رکعت میں تراوی کی ہر رکعت میں جمعہ کی ہر رکعت میں سنت نبیل کی ہر رکعت میں دن اور رات کی ہر رکعت میں مرد عورت کی ہر رکعت میں بڑے چھوٹے کی ہر رکعت میں جن کتوں پر اللہ نے غضب لانت کیا اور غضب برسایا لانت برسائی راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں ان کا نام لیے بغیر ان پر لانت برسائے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی مسلمان اللہ کے لیے شرم کر اللہ کے لیے حیا کر کر کہ ان کا چہرہ تو اپناتا ہے ان کی تہذیب تو اپناتا ہے ان کا تمدن تو اپناتا ہے ان کا کلچر تو اپناتا ہے ان کے سماج اور سوسائٹی کے طور طریقے تیری امت کی بیٹی اور تیری ماں اور تیری بہن اپنا خدا کے سامنے جھوٹ بولتا ہے کہ غیر المقوب اے اللہ ان پر تیرا غضب ہوا یہ راہ راست سے ہٹے ہوئے اور حجام کی دکان میں جا کر سوا لاکھ پیغمبروں کا چہرہ اور یہ ماں اور یہ بہن چہرے کو کھلا رکھ کر اور سور کی چربی ملی ہوئی لپسٹک لگا کر نیل پالش لگا کر یہ اپنے بالوں کو کٹوا کر یہاں نماز میں کہتی ہے ان پر غضب ہو ان پر لانت ہو یہ رہ راہ راست سے ہٹے ہوئے مسلمان میرے اللہ کی قسم میرے رب کی قسم تو ایسا نہیں تھا تو ایسا نہیں تھا جب تو تین سو تیرہ کی تعداد کے اندر تھا دنیا کا کفر تجھ سے کامتا تھا دنیا کی یہودیت تجھ سے گھبراتی تھی دنیا کا بادل تیرے سامنے نگو ہوتا تھا تو وہ تھا کہ تیرے چہروں کی قسم فرشتے کھایا کرتے تھے تو وہ تھا کہ تیرے آس تیرے پاس آنے سے پہلے فرشتے اللہ کے در کے اندر دعائیں کیا کرتے تھے تو وہ تھا کہ تیرے چہروں کو دیکھ کر دیکھ آسمان کی طرف دیکھ کہ میرے یہ فرشتے یہ اللہ کی مخلوق آج ان چہروں کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحانہ من زین الرجال بلوہا سبحانہ من زین الرجال بلوہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑی سے مزین کیا پاک ہے وہ ذات یہ فرشتوں کی تصویر یہ فرشتوں کی تصویر داڑھی بڑھے اللہ کا واسطہ حرام خور اللہ کا واسطہ سوت خور اللہ کا واسطہ بے نمازی اللہ کا واسطہ رنڈیوں کے کپڑے پہننے والی عورت اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آدھا آجا تیری عزت اسی میں ہے تیری سربلندی اسی میں ہے موت مانگے گا میرے اللہ کی قسم تجھے موت نہیں ملے گی اور اس عذاب سے چھٹکارا پانا چاہے گا میرا اللہ تڑپا تڑپا کر مارے گا اور اس وقت تو کہے گا کہ کاش تو مجھے اللہ کتا بنا دیا ہوتا سور بنا دیا ہوتا ولادی خن مین الزابل ادنا دون الزابل اکبر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکاتے ہیں آجا مسلمان تو طاقت والا ہے تو قوت والا ہے تو قرآن والا ہے تو حدیث والا ہے تو مکے والا ہے تو مدینے والا ہے حرم تیرے پاس ہے کسی کے پاس گنگا ہوگی کسی کے پاس جمنا ہوگی کسی کے پاس کاشی ہوگا کسی کے پاس متھرا ہوگا کسی کے پاس بنارس ہوگا اور کسی کے پاس کچھ ہوگا اللہ کا حرم ہمارے پاس ہے اللہ کا حرم کچھ نہ کرے دیکھیں پوچھو علماء سے کہ دس رحمتیں اللہ کی مل جاتی ہیں چکر کاٹیں اللہ کی سو رحمتیں مل جاتی ہیں عمرہ کریں اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں حج کریں اللہ ایسا کر دیتے ہیں گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی کا دن جنم دیا ہو اللہ کا حرم رکھ کر ایسی زندگی ایسی زندگی مسلمان تیرے گجرات کے اندر کیا نہیں ہوا کیا نہیں ہوا مسلمان اپنے اوقات کو پہچان اپنی شناخت کو پہچان اور جس دن تو نے اپنی شناخت کو کھو دیا اپنی پہچان کو کھو دیا اللہ کی نگاہ سے گر گیا اور جب تو اللہ کی نگاہ سے گرا گرا دنیا کا ہر کتا ہمیں بھوک رہا ہے دنیا کا ہر سور ہمیں دام دکھا رہا ہے ہماری مجال اور ہمارے سامنے مجال کہ کوئی کتا ہمیں بھوک سکے کیا ہم میں معاذ نہیں پیدا ہوا کیا ہم میں معاوض پیدا نہیں ہوا کیا ہم نے ابو لہب کو اس کے انجام تک نہیں پہنچایا کیا ہم نے اتبا کو اس کے انجام تک نہیں پہنچایا کیا ہم نے شیبا کو اس کے انجام تک نہیں پہنچایا کیا ہم نے نبی کو شاعر کہنے والے ساحر کہنے والے کاہن کہنے والے کتنے دن سر اٹھا کر انہوں نے جی لیا ہمارے جسموں کے اندر پیون لگے کپڑے تھے ہمارے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے تھے مسلمان کیا اس وقت جو اس وقت کے سو امریکہ کی طاقت رکھنے والا سپر پاور ملک کہلانے والا اور ہزاروں برطانیہ کی سیسو ٹیکنالوجی رکھنے والا روم تھا روم تھا لیکن جب ہمارا آقا سے رشتہ مضبوط تھا جب ہمارا رشتہ کلیمے سے مضبوط تھا جب ہمارا رشتہ مدین طیبہ اور حرم پاک سے مضبوط تھا جب ہمارا ہاتھ حجر اسپت پر پڑا کرتا تھا دنیا کا کوئی مال دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی کوئی چکا چون کرنے والی روشنی ہمارے آنکھوں کو گمراہ نہیں کر سکتی تھی ہمارے قدموں کو نہیں جو جو ہے ہے راہ راست سے ہٹا نہیں سکتی تھی ہم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور جسم پر ہمارے پیون لگے کپڑے تھے کیا ہمارے ایمانی طاقت اور ایمانی قوت اور نبی کی محبت کے جذبے کے تحت اللہ نے آیت نازل نہیں کی علی فلام میم بتی روم علی فلام میم علیفلا روم کے مسلمانوں پیٹ پر پتھر صحیح اور جسم پر چیتڑا صحیح اور گھر کے اندر فاقے صحیح اور بے کشی اور مجبوری کی زندگی صحیح لیکن تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہے تمہارے پاس کلمے کی قوت ہے تمہارے پاس نبی کی محبت کی قوت ہے اور بڑی وتی روم یہ وقت کا برطانیہ یہ وقت کا امریکہ یہ وقت کا سپر پاور تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تو اس وقت کے کافروں نے کہا اس وقت کے مشرکوں نے کہا بارے مسلمان کھانے کو روٹی نہیں ہے اور گھر کے اندر چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں میسر نہیں ہیں گرم پانی کے اندر کنکریاں ڈال کر اپنی اولاد کو ماں دلاسا کرتی ہے اور تو روم کو شکست دے گا کیا تاریخ نے نہیں بتایا کیا تاریخ نے نہیں بتایا کہ روم شکست کھا گیا کیا تاریخ نے نہیں بتایا کہ قیصر و کسرا شکست کھا گئے کیا تاریخ نے نہیں بتایا کہ عبداللہ ابن ابن سلول کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور اس کے خاندان والے اور اس کے قبیلے والے میرے محبوب کے قدموں میں آ کر کیا مغفرت کی بھیک نہیں مانگ رہے تھے کیا نماز جنازہ کی بھیک نہیں مانگ رہے تھے کیا وہ دن تم نے نہیں دیکھا کہ جن گلیوں کے اندر کانٹے ڈالے گئے جن گلیوں کے اندر کیچڑ ڈالا گیا جن گلیوں کے اندر اون کی اوجھڑی جس حرم پاک کے اندر ڈالی گئی جہاں شیب ابھی طالب کے اندر میرے محبوب اور ان کے ماننے والوں کو چمڑا کھانے پر پتے کھانے پر مجبور کیا گیا تائف کی وہ گلیاں اور تائف کی وہ سرزمین کہ جہاں میرے محبوب کے جسم اتھر کو خون سے لہو لہان کیا گیا حتیٰ کے نالین شریفین آپ کے جسم اتھر سے لگ گئے کیا وہ وقت نہیں آیا مسلمانوں کہ انا فتح نہ لکا فتح مبینہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے کھلی ہوئی کامیابی دیتے ہیں ہیں کیا وہ وقت نہیں آیا ورائی تناس یت کلونا فی دین اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ لوگ جاؤ در جاؤ جماعت در جماعت جماعتوں کی شکل میں اسلام کے اندر داخل ہوں گے کہاں گئے اونٹ کی اوجھڑی ڈالنے والے کہاں گئے شاعر کہنے والے کہاں گئے کاہن کہنے والے آج میرے آخا کے در کے بھکاری تھے آخا معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے ہم نے کیچڑ ڈالا تھا ہم نے شا... ہم نے آپ کو شاعر کہا تھا ہم نے آپ کو کاہن کہا تھا ہم نے آپ کو جادوگر کہا تھا آخا ہم نے آپ کو شیب ابھی طالب میں دھکے دیے تھے آخا ہم نے تائف کے اندر آپ کے پتھر مارے تھے آخا ہم نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اسی سرزمین کے اندر میرے آخا کی حیات طیبہ کے اندر کیا آخا کے در کے بھکاری یہ لوگ نہیں بنے ہوئے تھے کیا رحم کی بھیک نہیں مانگ رہے تھے آج آخا رحم کا دریا بہائے ہوئے تھے لا حبو علی کم کہ آج جو اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتا ہے میرے محبوب کو دہشت گردی سے جوڑتا ہے کہ جب خان کعبہ کے اندر آخا کو دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی دو سجدے کرنے کی اجازت نہیں تھی طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی میرے آقا کے داماد ذنورین حضرت عثمان غنی جب گئے تھے وابیلا مچ چکا تھا اور بیت رضوان ہو چکی تھی آج میرے آقا کے ہاتھ کے اندر کھانے کعبہ کی چابی تھی آج فتح مکہ ہو چکا تھا آج ایک ایک دشمن کو اس کی دشمنی کی سزا دی جا سکتی تھی زندہ درگور کیا جا سکتا تھا سولی پر لٹکایا جا سکتا تھا کبیروں آنکھیں کھولو میرے آقا کو اور میرے آقا کے دھرم کو اسلام کو قرآن کو دہشت گردی سے جوڑنے سے پہلے فتح مکہ کے پنے کھول کر دیکھو کہ آپ نے رحم و کرم کی دریا کیسے بہائی لا تشریف علی کمر لوگ اس انتم انتما اے شاعر کہنے والے چل میں نے تجھے رحم کی بھیک دے دی اے کاہن کہنے والے میں نے تجھے رحم کی بھیک دے دی اے مجنون کہنے والے میں نے تجھے رحم کی بھیک دے دی اے میری بچی کو تڑپا تڑپا کر مار دے والے حالت حمل کے اندر میں نے تجھے رحم کی بھیک دے دی اے طائف کے اندر میرے جسم کو لہو لہان کرنے والے میں نے تجھے رحم کی بھیک دے دی اس ابو انتم انتبلا ابو سفیان کی دشمنی بڑی کٹر تھی اور خطرناک دشمن تھے آخا آپ جیسا رحم دل کون آ سکتا ہے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے غارت ہو جائے اللہ ان کو جو ہے زندہ درگور کر دے اللہ ان کو اپنے عذاب کا شکار بنا لے جو آپ کی سیرت پر آپ کے چہرے پر آپ کے دامن پر تھوکنا چاہتے ہیں چاند کی طرف دیکھ کر کوئی تھوکے گا وہ تھوک لوٹ کر اس کے چہرے کی طرف آ جائے گا آپ نے حضرت ابو سفیان کے بارے میں نہ صرف یہ فرمایا کہ ابو سفیان کی معافی ہے بلکہ فرمایا من دخلا دار ابی سفیانہ فہوا حامل کہ ابو سفیان کو نہ صرف ہم نے معافی دی بلکہ جس طریقے سے کعبے کا غلاف پکڑنے سے حرم کے اندر آنے سے جیسے معافی ملتی ہے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے سے معافی ملتی ہے ایسا رحم لاؤ ایسا کرم لاؤ جس عبداللہ ابن ابئی ابن سلول لے میدان جہاد میں جانے سے پہلے ایک بہت بڑی جماعت کو بہت بڑے لشکر کو تیار کرتا تھا آدھے رستے میں جا کر آخا کو زب پہنچانے کے لیے مسلمانوں کی جماعت کو تکلیف دینے کے لیے وہ کہا کرتا تھا آلو ان اورا وما ہی تنا اورا یریدون اللہ فرارا کہ وہ کہتا ہمارے گھر جو ہے خالی ہیں عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والا اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے میرا اللہ کہتا ہے کہ ہی ابھی اورا یہ غلط کہتا ہے یریدون اللہ فرارا کب اس نے آپ کو تکلیف نہیں دی مسجد میں آ کر ذکر کے حلقوں میں واس کی محفلوں کے اندر اور میدان جہاد کے اندر آخا آپ کے رحم آپ کے کرم آپ کی دریا دلی کے قربان جائے کہ یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی ابن سلول مرتا ہے نہ صرف یہ کہ آپ نماز جنازہ پڑھانے جاتے ہیں حضرت عمر الخطاب باوجود یہ کہ بار بار روکنے کے آپ چلے جاتے ہیں نہ صرف جاتے ہیں بلکہ اس کے کفن کے لیے آپ اپنی چادر کو بھی مرحمت فرماتے ہیں ہے کوئی ایسا دادا ہے کوئی ایسا سخی ہے کوئی ایسا رحم دل ہے کوئی ایسا دریا دل کہ جو دشمن کے کفن کے لیے اپنی چادر دے جو دشمن کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت طلب کرے اور جب آیت نازل ہوئی استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سب مرتن امرتن یقفر اللہ لہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے آپ آپ کا یہ جانی دشمن آپ کا یہ مالی دشمن یہ آپ کا ازلی دشمن ستر مرتبہ سے زائد ستر مرتبہ بھی اگر تم اس کی نماز جنازہ پڑھو گے اگر تم استغفار کرو گے یہ ملون اور یہ مردود اس لائق ہے کہ اس کو مغفرت کا پروانہ نہ دیا جائے آخا آپ کی دریا دلی کے قربان جائے آپ کی رحم دلی کے قربان جائے حدیث کے اندر آتا ہے تفسیر اٹھا کر دیکھیے اس آیت کے ذیل کے اندر مفسرین نے کرام نے لکھا ہے کہ آقا فرمانے لگے اللہ نے کہا ان تستقبل پھر سب اینا مرہ رہا فلئی اکفر اللہ کہ ستر مرتبہ اگر تم دعائیں مغفرت کرو گے اللہ معاف نہیں کرے گا آقا فرمانے لگے اگر ستر سے زائد اگر میں مانگوں اور اللہ کہتا ہے تو میں ستر سے زائد میں مانگ کر میں اس کو جو ہے جنت کے اندر پہنچا دوں گا ابو جہل جیسے دشمن کے گھر پر سترہ مرتبہ میرے آقا در پر پہنچے ابو طالب کو آپ نے کہا کہ چچا جان ایک مرتبہ آپ میرے کام کے اندر کلی میں طیبہ پڑھ دیجئے مسلمانوں ایسے آقا کی شان رحمت سے وابستہ ہو کر آج ہماری حالت کیا ہے ہماری حالت کیا ہے کوئی ہمیں نوکری دینے کے لیے تیار ہے سیاست کے میدان کے اندر سیاست کے ایوان کے اندر حکومت کے ایوان کے اندر ہماری کیا قدر و قیمت ہے دنیا کا یہودی ایک پالتو کتا اگر مر جائے تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں اس کی حفاظت کی بات کرنے کے لیے ایک پرندہ مر جائے پرندوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والی تنظیمیں قدم کھڑی ہو جاتی ہے پانی سے سستا ہمارے لہو کو بنایا گیا گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹا گیا ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کیا تمہاری اس ریاست کی سرزمین کے اندر نہیں لوٹی گئی مسلمان تو کٹنے کے لیے آیا مسلمان تو پٹنے کے لیے آیا مسلمان فاطمہ نام کی عورت کافروں چماروں کے ہاتھوں آبرو لٹانے کے لیے آئی مسلمان عائشہ اور سمیہ نام کی عورت غیروں کے بستروں کو گرم کرنے کے لیے آئی مسلمان کیا تیرے آنکھوں کے سامنے تیرے جسم کے اندر ایمان کا لہو اور ایمان کا جوش بہتا رہے روا دوا رہے میناروں کو گرا دیا جائے گا کیا ممبر و محراب کے اندر بتوں کو رکھ دیا جائے گا کیا تجھے پردیسی کہہ کر ملک سے نکالا جائے گا مسلمان داری والے کو کیا دہشت گرد کہا جائے گا کیا اللہ کے قرآن کا مذاق اڑایا جائے گا اللہ کے قرآن کا ٹٹا اڑایا جائے گا کیا کانپور کی سرزمین کے اندر ان اللہ کے کلام پاک کے اوراق کا کیا پٹاخے بنا کر دیوالی کا تہوار ان کافروں نے نہیں بنایا تھا کیا ابو غریب جیل کے اندر گوانتا ناموں میں جیل کے اندر مسلمان قیدیوں کے سامنے اس کلام پاک کے اوراق کو ٹشو پیپر بنا کر استنجے کا پیپر بنا کر کیا انہوں نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا تھا کیا مسلمانوں کے سامنے اس اللہ کے قرآن پر اے کے فورٹی سیون کی گولیاں نہیں چلائی تھی مسلمان وہ کون سا ظلم ہے وہ کون سا ستم ہے وہ کون سی بربریت ہے میرے اللہ کی قسم جنگل کے درندے یہ بربریت کا سامنا نہیں کرتے ہوں گے یہ حیمانیت کا ننگا ناچ نہیں دیکھتے ہوں گے جو آج ہمارے ساتھ پیش ہو رہا ہے وہ سینیا کے اندر سربیہ کے اندر لبنان کے اندر سوڈان کے اندر فلسطین کے اندر افغانستان کے اندر عراق کے اندر خود اس ملک کے اندر میں جس ریاست سے آیا ہوں وہ ریاست کرناٹکا ہے وہاں پر اگر کوئی مسلمان سر اٹھا کر جینے کی بات کرتا ہے ہمت کی بات کرتا ہے تو تیرے ریاست کی جو ہے ایک غیر ہمیں دھمکی دیتا ہے او مسلمان سنبھل کر بات کرنا گائے پر پابندی لگانے میں ہماری حمایت کرنا یہ ہماری ماتا ہے یہ ہماری معبود ہے ورنہ اس سرزمین کو گجرات بنا کر رکھ دیں گے ویسا تو نے کیا کر دیا مسلمان کہ آج ہندوستان کے چپے چپے کے اندر تیری ریاست کی مثال دی جاتی ہے تیرے اندر معاذ پیدا ہوئے تھے تیرے اندر معاوض پیدا ہوئے تھے تیرے اندر خالد بن ولید پیدا ہوئے تھے تیرے اندر محمد بن قاسم پیدا ہوئے تھے تیرے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے تھے تیرے اندر ٹیپو سلطان شہید پیدا ہوئے تھے کیا تو وہ نہیں تھا کہ دجلا کے کنارے تو نے کشتیوں کو جلا کر دجلا کے اوپر تو نے مسلح بچھا کر نماز پڑھے تھے کیا تو نہیں تھا کہ جب پہاڑ حرکت کرنے لگا اپنے آخا کی غلامی کا حوالہ دے کر پنجا پیر کا مار کر پہاڑ کی حرکت کو تو نے قابوش نہیں کیا تھا کیا تو نہیں تھا کتنیل اور تو نے جو ہے نیل کو اور دبہتی دریا کے اندر خطوط بھیج کر تو نے سرکشی سے اس کو روکا تھا کیا تو نہیں تھا کہ یا ساریت الجبل کہہ کر ہواؤں کو مسخر کیا تھا کیا تو نہیں تھا کہ ہونے والی اگنے والی اور برسنے والی آگ کو اپنے آخا کی غلامی کا حوالہ دے کر تو نے اس آگ کے شولوں کو سر کیا تھا تیرے اشاروں پر بادل برستا تھا تیرے اشاروں پر زمین کے زلزلے رک جاتے تھے تیرے اشاروں پر پر ابر کرم بستا تھا تیرے قدموں کے نیچے فرشتے پر پھیلایا کرتے تھے تیرے درود کو آقا کے دربار تک فرشتے پہنچایا کرتے تھے تیری دعاؤں پر ستر ہزار فرشتے آمین کہا کرتے تھے تیرے نام اعمال کو تیرے فرشتے آسمان پر لے جاتے تھے اور لے آیا کرتے تھے اور تیرے دائیں بائیں اوپر پیچھے تو غریب ہو تو امیر ہو تو لکھ پتی ہو تو حاکم ہو تو محکوم ہو کیا فرشتے تیری حفاظت پر لہو موقعاتم بن بین یاد قلفہ ہی یا فضو نہ کیا فرشتے تیری حفاظت کرنے والے نہیں تھے مسلمان کیا ہو گیا ہے آج میری ماں کی آبرو میرے آنکھوں کے سامنے لٹے گی آج میری بیٹی کی آبرو میرے سامنے لٹے گی کیا تو وہ نہیں تھا کہ سنا سے لے کر عرب تک تیری بیٹی اور تیری امت کی بہن تنہا زیوروں سے آراستہ ہو کر جایا کرتی تھی اور دنیا کا کوئی فرد اس پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا کرتا تھا کیا تیری قدر و قیمت وہ نہیں تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر ایک عیسائی بادشاہ نے ایک مسلمان کو قید کر لیا اس مسلمان نے کسی طریقے سے اپنا پیغام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیا کہ امیر معاویہ میں مسلمان ہو کر میں آقا کا غلام ہو کر ایک عیسائی بادشاہ نہ صرف ایک کہ مجھے اپنے قید میں رکھا ہے بلکہ اپنے ناپاک ہاتھ سے مجھ پر تھپڑ مار دیا ہے مسلمان عیسائیت کی قید کے اندر ایک مسلمان جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی تھی اور عیسائیت کے ایوان کے اندر زلزلہ بپا ہوتا تھا آج گوام تنامو بے کی جیل سے چیخیں نکل رہی ہے چیخیں نکل رہی ہے ابو غریب جیل سے چیخیں نکل رہی ہے اور کشمیر کی وادیاں کشمیر کی جموں کی وادیاں آج کر رہی ہے رہی ہے اگر سن سکتا ہے تو سن دورو کے غلام دنیا کے کتے اگر تجھے داڑی مڈانے سے فرصت مل جائے اگر تجھے یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے فرصت مل جائے اگر تجھے فلموں میں کام کرنے والے ہجڑوں کی نقالی سے فرصت مل جائے اے دنیا کے کتے اے زمین کے پجاری اے اولاد کے پجاری سن تو صحیح دیکھ تو صحیح کہ گوان پالام میں جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے دیکھ تو صحیح یہ اسرائیلی کتے فلسطین کے اندر ساٹھ ہزار ہماری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں تو پٹنے کے لیے آیا تو مار کھانے کے لیے آیا تو غیروں کے حوالے ہونے کے لیے آیا تو اپنی ماں اور بہنوں کو غیروں کے سامنے پٹتے ہوئے اور اسمت اور عزت کو لٹتے ہوئے دیکھنے کے لیے آیا تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھ میرے بھائی کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے جرنیلوں کے اندر کون ذہین جرنیل ہے کون عقل مند جرنیل ہے تو ایک جرنیل کا انتخاب ہوا فرمایا یہ بیت المال کی چابیاں ہیں یہ میرے خزانے کی چابیاں ہیں پورا خزانہ ختم ہو جائے پورا بیت المال ختم ہو جائے خبردار خبردار کہ مسلمان جو ہے غیروں کی قید کے اندر نہ رہے اس کو بھی چھڑانا اور جو ناپاک تھپڑ مارنے والا تھا اس کو بھی قید کر کے لانا چنا وہ جرنیل گیا کسی طریقے سے حکمت عملی اپنائی اور جاسوس بن کر وہ اس قید خانے تک پہنچا اور کسی طریقے سے اس مسلمان قیدی کو نہ صرف چھڑایا بلکہ وہ ناپاک ہاتھ جو اس قیدی کے تھپڑ لگے تھے ہاتھ پیر باندھ کر اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کے اندر ڈال دیا مسلمان ایک قیدی ہمارا غیروں کی حراست میں جاتا تھا ہماری حکومت لرز جاتی تھی ہم کام جاتے تھے آج تو دیکھ رہا ہے کہ بم دھماکے مسجدوں میں ہوتے ہیں بم دھماکے مدرسوں میں ہوتے ہیں بم دھماکے درگاہوں کے اندر ہوتے ہیں مسجد کسی کے باپ کی نہیں مسجد ہماری مکہ مسجد مکہ مسجد حیدرآباد کی ہماری اجمیر کی درگاہ ہماری مالی گاؤں کی جامع مسجد ہماری ہم مسجد کے اندر چپل لے کر نہیں جاتے ہم درگاہ کے اندر جوتا لے کر نہیں جاتے کیا مسلمان جس مسجد کے اندر چپل لے کر نہیں جاتا جو مسلمان جس درگاہ کے احترام کے اندر جوتا لے کر نہیں جاتا کیا وہ مسلمان درگاہ کے اندر بم بلاس کرے گا کیا وہ مسلمان مالی گاؤں کی جامع مسجد کے اندر شب برات کے موقع پر جب فرشتے جب خود بتاتے خود اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہوگا ہم بم بلاس کریں گے مسجد ہماری گئی درگاہ ہماری گئی جامع مسجد دلی کی ہماری گئی اور حیدرآباد کی مکہ مسجد کی آبرو ہماری گئی اور اسیما آنند کے گرفتار ہونے کے باوجود کتنے نوجوان مسلمان آج بھی قید و بند کی صحبتیں گزار رہے ہیں ان کے پیشاب کی جگہ کرنٹ کے جھٹکے دے دے کر ان کی ماؤں کو ننگا کر کر ان کی بیٹیوں کو مادر ذات برہنا کر کر کیا اقبال جرم نہیں کرایا گیا میں سیاست عدالت اور ہندوستان کے موجودہ حالات کی گہرائی کو بیان کرنے کے لیے نہیں یہ بتانے کے لیے مسلمان تیرا مقام کیا تھا اور آج کس مقام سے کس مقام کے اندر چلا گیا ہے آج تیرے آنکھوں کے سامنے تیری ماں کے کپڑے تیرے آنکھوں کے سامنے تیرے کپڑے پیاسا بھوکا رکھ کر جب تو نے پانی کو طلب کیا تو یہ لوگ کیا تیرے منہ پر پیشاب نہیں کیے تھے کیا یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے منہ پر جوتے برسائے تھے مسلمان مسلمان تو جوتے کھانے کے لیے نہیں پیشاب کے قطرے برسا لینے کے لیے نہیں قید و بند کے اندر تو صوبتیں برداشت کرنے کے لیے نہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر آیا تھا بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے تو عمر بن خطاب بن کر آیا تھا عیسائیوں کو ڈرانے کے لیے اور زدہ کرنے کے لیے تو محمد بن قاسم بن کر آیا تھا ہندوستان کے اندر فتح کا جھنڈا لہرانے کے لیے تو ٹیپو بن کر آیا تھا انگریزوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے مسلمان اللہ کا واسطہ دے کر نبی کا واسطہ دے کر حرم پاک کا واسطہ دے کر اسمت کا واسطہ دے کر نبی کے روزے کی جالی کا واسطہ دے کر قرآن کے پاروں کا واسطہ دے کر تیرے ماں کے تقدس کا اس واسطہ کہ جو اللہ نے تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے اس کا واسطہ دے کر میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مسلمان کہ آج کی رات تیری آخری رات آج کی رات تیری آخری رات کہ آج کے بعد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا تو انگریز کا غلام نہیں ہوگا تو یہودی کا غلام نہیں ہوگا تو فلموں میں کام کرنے والے زانیوں اور کتوں اور حرابیوں کا غلام نہیں ہوگا میری ماں تیری رات آج آخری رات ہے آج کے بعد تو بے پردہ نہیں جائے گی آج کے بعد نماز کو نہیں چھوڑے گی آج کے بعد خامین کو غلام بنا کر اور نوکر بنا کر رکھنے کی فکر نہیں کرے گی آج کے بعد تو سونے چاندی اور کپڑے لتے کی طرف اور فیشن کی طرف نہیں بھاگے گی میری امی جان میری امت کی بیٹی تو کان کھول کر سن لے کان کھول کر سن لے کہ تو فاطمہ کے نقش قدم پر چلے گی امی جان عائشہ کے نقش قدم پر چلے گی امی جان فتحجہ کے نقش قدم پر چلے گی ام کلسوم ام نے کے نقش قدم پر چلے گی میری امی میری امی اللہ کی قسم میری امی جنت کی ہورے تیرے چہرے کی نورانیت کی قسم کھائیں گی جنت کی ہورے تیرے چہرے کے حسن اور خوبصورتی کے سامنے مانگ پڑ جائیں گی یہ چاند شرما جائے گا یہ کلیاں مسکرا جائے کلیوں کی مسکراہٹ شرما جائے گی یہ ستاروں کی چمک دمک تیرے چہرے کی رونق کے سامنے مانگ پڑ جائیں گے امی جان امی جان یہ کوئی ڈائلگ نہیں ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر اچانک روشنی نمودار ہوگی اور ایک جنتی دوسری جنتی کو پوچھے گا بھائی کیا ہوا سورج نکلا چاند نکلا کیوں اچانک روشنی نمودار ہوئی بات پہنچتے پہنچتے بات پہنچتے پہنچتے امی جان یہ جو نیل پالش ہے یہ جو لالی لپسٹک ہے اور یہ جو بے حیائی کا راستہ ہے اللہ کی قسم تجھے تباہ کر کے رکھ دے گا تجھے برباد کر کے رکھ دے گا تیرے گھر کو ڈبا کر رکھ دے گا نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی اچانک روشنی نمودار ہوئی اور بات پہنچتے پہنچتے حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ تک آئے گی حضرت علی کرم اللہ وجہ اور آپ ایک مشہری پر ایک مسنت پر بیٹھے ہوئے تھے دونوں کے اندر کوئی ہنسی کی بات ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو مسکرایا تو مسکرانے سے جو ہونٹ کھلے اور ہونٹ کھلنے سے جو دان دکھے اس دان کی روشنی سے پوری جنت منور ہو گئی اس دان کی چمک سے جنت کی روشنی پھیکی پڑ گئی امی جان آجا حضرت فاطمہ کے چہرے پر فدا ہو جا آجا حضرت عائشہ کے لباس کو اپنا لے میرے بھائی اپنا لے میرے بھائی اپنا لے کہ کوئی تیرے ہاتھ کے اندر ہتکڑی نہیں ڈال سکے گا کوئی مسجدوں کو ویران کرنے کی بات نہیں بنا کرے گا کوئی مسلمانوں کو گرفتار کرنے کی بات نہیں کرے گا جب تک تو آقا کا غلام تھا جب تک تو سنتوں کا سنتوں کا شہدا تھا جب تک تو کلام پاک کا محافظ تھا جب تک تو حرم کا محافظ تھا جب تک نبی کے روزے کا تو عاشق تھا دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہو سکی کہ جو ہمیں تباہ کر سکے ہمیں برباد کر سکے اس ہندوستان کے لیے ہم نے کیا نہیں کیا نہیں کیا ہم نے کسی مندر کو ڈھایا انیس سو سینتالیس سے لے کر آج تک اور انیس سو سینتالیس سے پہلے اس سرزمین کے اندر آٹھ سو سال تک مسلم حکمرانوں نے حکومت کی سرزمین کے اندر ایک فرقہ وارانہ فساد ہم نے نہیں کیا ایک مندر کو ہم نے نہیں گرایا ایک گردوارے کو ہم نے نہیں گرایا بلکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا کٹر مذہبی انسان تاریخ اٹھا کر دیکھ لے تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لے کہ مندروں کے لیے اس نے زمینیں دی پنڈتوں کے لیے اس نے اپنے خزانے سے وظیفہ دیا ہم نے دھرموں کا پالن کیا ہم نے احترام کیا ہم نے خونین اور فرقہ وارانہ فساد ہم نے ایک بھی نہیں کیا انیس سو سینتالیس سے لے کر اب تک کیا کسی مسلمان نے کسی بت کو گرایا کیا کسی مسلمان نے کسی مذہبی کتاب کی توہین کی کیا کسی مسلمان نے کسی غیر اللہ کی جس کی پرستش کی جاتی ہے اس کا ٹھٹا کیا مذاق کیا الٹا یہ ہندو قوم اپنے فلموں کے اندر اپنے ناٹکوں کے اندر اپنے ڈراموں کے اندر مذاق کیا کرتے ہیں اپنے دیویوں کا اپنے دیتاؤں کا ہم نے کبھی مذاق نہیں کیا اس لیے کہ ہمارے رب کی تعلیم ہے ولا تصب بغیر علم اے مسلمانوں تم رام کی توہین نہ کرو لکشمن کی توہین نہ کرو سیتا کی توہین نہ کرو بائبل کی توہین نہ کرو رامائن کی توہین نہ کرو مہابھارت کی توہین نہ کرو ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے ہمارے آقا نے فرمایا ہم نے کبھی تمہاری توہین نہیں کی ہم نے کبھی فرقہ وارانہ فساد کے لیے ماحول اس سرزمین کے اندر نہیں بنایا لیکن کتنی مرتبہ تم نے ہمارے مدرسوں پر ڈاکے ڈالے کتنی مرتبہ تم نے ہماری داڑھی کا مذاق اڑایا کتنی مرتبہ تم نے ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کا برقے کا تم نے مذاق اڑایا فلم بناتے ہو اس فلم کے اندر ڈاکو کا رول دیتے ہو مسلمان کو دیتے ہو اور ایک رومال دیتے ہو ایک دوپٹہ دیتے ہو گلے میں تعویذ دیتے ہو قدم قدم پر تم نے ہماری عزت کا کھلواڑا کیا ہے انیس سو سینتالیس سے لے کر اب تک تقریباً پچپن ہزار فسادات کے اندر تم نے ہمیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا ہماری عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا ہمارے گاؤں کے نام و نشان ختم کر دیے ایک مثال بتاؤ برادران وطن ایک مثال بتاؤ جو مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں کسی مسلمان مدرسے والوں نے کیا کبھی سڑک کو جام کیا تھا کیا کبھی ٹرین کو روکا تھا کیا کبھی سرکاری املاک کو آگ لگائی تھی کیا کبھی سرکاری بسوں پر پتھراؤ کیا تھا کیا کبھی بھوک ہڑتال کی تھی کیا کبھی انہوں نے جو ہے نعرے بلند کیے تھے ارے قال اللہ قال رسول پڑھ کر اخلاق کا درس دینے والے انسانیت کا درس دینے والے بڑے چھوٹوں کی تمیز بتانے والے اور ملم یوقیر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا رہنا فلح کا درس دینے والے کہ بڑوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو پڑوسی کا حق ادا کرو اور جس جانور کو تم کاٹتے ہو اس جانور کا دل نہ دکھاؤ اس کے سامنے تم چھری کو تیز نہ کرو اور تم اسے پانی پلاؤ ارے زندہ تو زندہ ہمارے مذہب نے وہ تعلیم دی کہ موت کے بعد جنازے پر موتا پر گرم پانی زیادہ نہ ڈالو اور اچھا کپڑا دو اور اونٹ دو لوبان دو عطر دو تیز قدم نہ چلو جس مذہب کے اندر موت کے بعد انسانیت کا اکرام اور احترام اس درجے دیا گیا ہو کہ قبر میں رکھنے کے بعد ایک چٹکی مٹی ایک مٹھی مٹی اس کے کبن پر میلا نہ ہونے پائے وہ تعلیم دی ہو ہم قتل کر سکتے ہیں ہم دہشت گردی کر سکتے ہیں ہم بمباری کر سکتے ہیں ہم جو ہے ہوائی جہاز کا اغوا کر سکتے ہیں دماغ خراب ہو گیا ہم کون سے آقا کے ماننے والے ہم اس رحمت اللہ عالمین کے ماننے والے جس نے تائف میں آنے والے عذاب کو یہ کہہ کر تلا دیا کہ میرے رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا عذاب بنا کر نہیں بھیجا اس رحمت اللہ عالمین کے ماننے والے جس نے دشمنوں کو لا تصریب علیکم اليوم کا پروانہ دے کر رحمت کرم کے دریا کے اندر غوطہ لگوانے پر مجبور کیا جس نے ابو جہل کی گوت کے اندر پلنے والا اکرما جیسے جراثیم کو ایک خاتون کے اشارے پر اس نے اس کو معافی دے دی جس نے اپنے دشمنوں کے سردار کے لیے کفن کا کپڑا دے دیا اور جس نے اس کی نماز جرادہ پڑھائی ارے دماغ سے کام لو ہوش سے کام لو دماغ خراب ہو گیا ہو تو بولو ہم پاگل خانے میں ایڈمٹ کر کر تمہارے دماغ کا ہم علاج کریں گے لٹا ہمارا پٹا ہمارا عزتیں ہماری گئی نوجوان ہمارا قید ہوا اور دہشت گرد بھی ہم بن گئے ہم نے کیا کیا اور تم نے کیا نہیں کیا قرآن کا مذاق نہیں اڑایا علماء کا مذاق نہیں اڑایا داڑھی کا مذاق نہیں اڑایا اسرائیل سے رشتے مضبوط کر کر تم نے ظلم و ستم نہیں کیا پچپن ہزار خونین فسادات کے اندر تم نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا کتنے بچوں کو یتیم کیا کتنے گھروں کا سہاگ تم نے اجاڑا اور کتنے گھروں کو بھوک اور افلاس کے اندر مرنے پر تم نے مجبور کیا مسلمانوں میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم یہ حالات نہ آتے یہ حالات نہ آتے یہ حالات نہ آتے کہ مسجد ہماری گئی درگاہ ہماری گئی عورت کی آبرو ہماری گئی بچہ یتیم ہمارا ہوا عورت کا سہاگ ہمارا اجڑا اللہ کی قسم حالات نہ آتے مسلمانوں مسلمانوں آ جاؤ آ جاؤ اللہ کے کلیوے کی طرف آ جاؤ اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ نبی کی غلامی کا توق پہن لو کیا تم نے وہ تاریخ نہیں سنی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ستر ہزار فوج تھی اور سمندر کی فوج تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ صرف بری فوج کا انہوں نے انتظام کر رکھا تھا سمندری فوج کا انتظام نہیں کر رکھا تھا اللہ کے دربار میں گئے اور رات کو اتنا رویا اتنا رویا کہ صبح کو جب نکلنے لگے اشراق کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بزرگ کی شکل میں ایک اللہ والے کی شکل میں ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا السلام علیکم سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا وعلیکم السلام بتائیے حضرت کہا کہ پریشانی ہے کہا کیا پریشانی فرمایا کہ میں نے صرف کش کی فوج کا انتظام کیا ہے بحری فوج کا بیڑا ستر ہزار کا آ رہا ہے مسلمانوں کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تو اس فرشتے نے کہا کہ سلطان رات کو مسلح پر تیرے آم سے آنسو کا قطرہ اللہ کی یاد میں جو نکلا ہے اس آنسو کے قطرے نے اس ستر ہزار کی فوج کو غرق کر دیا ہے مسلمان ہمارے پاس مسلح پر بہنے والا آنسو کا قطرہ ہے مسلمان ہمارے پاس وضو کا لوٹا ہے مسلمان ہمارے پاس کعبہ ہے ہمارے پاس تزوی ہے ہمارے پاس مسواک ہے اگر کسی کو فخر ہو ڈرون تیاروں پر وہ ڈرون تیاروں پر فخر کرے اگر کسی کو فخر ہو سائنس اور ٹیکنالوجی پر وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر فخر کرے اگر کسی کو شان ہو راکٹ ٹیکنالوجی پر وہ راکٹ ٹیکنالوجی پر فخر کرے اگر کسی کو فخر ہو دنیا کی ایجادات پر وہ فخر کرے ہمیں فخر ہے ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رشتہ آقا کے قدموں سے ہے آقا کے قدموں کے اندر جو نالین ہے اگر اس کا ذرہ بھی ہمیں مل جائے دنیا اور زمین آسمان کی دولت سے بڑھ کر وہ قیمتی ذرہ ہے ہمیں فخر ہے کہ گمبد قزرہ سے ہمارا رشتہ ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں منہ طرف واشنگٹن کے نہیں کہتے منہ طرف برطانیہ کے نہیں کہتے کیا کہتے ہیں منہ طرف کا کعبے کے ہمارا نیٹورک کعبے سے ملا ہوا ہے ہمیں شان ہے کعبہ ہمارا مشک باپ سو مرتبہ جنم لے کر میرے اللہ کے کعبے میں قدم نہیں رہ سکتا اڈوانی کا باپ ہزار مرتبہ جنم لے کر میرے اللہ کے کعبے کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا فرعون اور نمرود اور شداد و حامان سو مرتبہ جنم لے لے میرے اللہ کے کعبے کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے اگر وہ جدہ کے راستے سے جائیں گے جہاں حدود حرم ہے ریحل کی طرح گیٹ بنا ہوا ہے وہاں آیت لکھی ہوئی ہے انم المشرکون نجس پلا یقرب المسد الحرام بادام ہادا کہ اب تو زمین و آسمان کے خزانوں کا تو مالک بن جا میرے آقا کی غلامی کرتا ہوں تیرے گلے میں نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے تو مومن نہیں ہے تیرے پاس وائٹ ہاؤس تو ہو سکتا ہے تو لال قلعے کا مالک تو ہو سکتا ہے تو قطب مینار اور تاج محل کا مالک تو ہو سکتا ہے میرے اللہ کے حرم کو دیکھ نہیں سکتا میرے اللہ کے صفا اور مروا کی صحیح نہیں کر سکتا تو مینا نہیں آ سکتا تو مستفیفہ نہیں آ سکتا تو عرفات نہیں آ سکتا تو نبی کی ریاض الجنہ جو جنت کا ٹکڑا ہے وہاں تو کھجور نہیں کھا سکتا تو نبی کے روزے کی جالی کو چھو نہیں سکتا مسلمان ہم کتنے بڑے کروڑ پتی ہیں اور کتنا بڑا ہمارے پاس سرمایہ ہے نبی کی ریاض الجنہ ہے ہمارے پاس مسجد نبوی ہے ہمارے پاس حرم محدرم ہے ہمارے پاس اللہ کا ہاتھ حضر اسمد ہے نے فرمایا اگر کوئی حضر اسمد کو بوسا دیتا ہے تو وہ گویا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ کو وہ مسافہ کر رہا ہے اتنی بڑی دولت رکھ کر تو مایوسی کی زندگی کہ بھائی ہم پسماندہ ہیں ہم اقلیت ہیں اور جو ہے تعصب والی زندگی ہے نہ مسلمان نہ اٹھ اٹھ تو صحیح ماحول اور معاوض اپنے قدموں کے بل اٹھ کر کیا انہوں نے وقت ابو جہل کا خاتمہ نہیں کیا تھا کیا خالد ابن ولید نے روم کا خاتمہ نہیں کیا تھا کیا عمر فاروق نے کافی کافروں مشرکوں کے دلوں کے اندر حیبت کو بپا نہیں کیا تھا ارے اٹھ تو صحیح تیرے قوم کی ایک زنیلا تیرے قوم کی ایک سمیا اٹھ تو صحیح تیرے ماننے والوں میں ایک بی بی آسیہ وقت کے فرعون کا اس نے مقابلہ نہیں کیا تھا وقت کا وہ فرعون جس کی حکومت پچپن ہزار شہروں پر جس کی حکومت چلتی تھی اور پچپن ہزار شہروں کا مالک تھا کیا ایک صنف نازک عورت نے حضرت آسیہ بن کر حضرت آسیہ کی شکل میں آ کر کیا وقت کے فرعون کو نہیں للکارا تھا اٹھ جا مسلمان جب جا تو محمد بن قاسم بن سکتا ہے تو ٹیپو سلطان بن سکتا ہے تو قاسم نانوت بھی بن سکتا ہے تیرے دم سے یہ زمین ہے تیرے دم سے پھولوں میں مسکراہٹ ہے تیرے دم سے دریا کے اندر روان ہے تیرے دم سے چاند کی چاندنی ہے تیرے دم سے ستاروں کی چمک ہے تو ہے اس وقت تک عالم ہے تو ختم ہو جائے گا یہ کوئی ڈائلگ نہیں میرے آقا نے فرمایا کہ لا تقوم یقال فل الارض اللہ اللہ کہ تو جب تک رہے گا تیرے دم سے یہ سمندر کی روانی تیرے دم سے یہ پھولوں کی مسکراہٹ تیرے دم سے یہ دنوں کا آنا اور یہ دنوں کا جانا تیرے دم سے برسات کا آنا اور برسات کا رک جانا تیرے دم سے یہ زمین و آسمان کا نظام قائم ہے جس وقت تیرا کوئی آخری بندہ اللہ اللہ کہنا چھوڑ دے گا آخا نے فرمایا اللہ تعالیٰ ادھر شمس کبیرت وہی ادل نجوم قدرت وہی دل سیرت وہی دل اشار وطلت وہی دل و حوص و حصیرت اللہ یہ پہاڑوں کو نکال دے گا اللہ چاند کو بے نور کر دے گا اللہ سورج کو بے نور کر دے گا اللہ ستاروں کو ٹکرا دے گا اللہ ادا زلزلت الارض و زلزالہ واخر الارض و اللہ زمین کے اندر زلزلہ بپا کر دے گا مسلمان اٹھ تیرے دم سے یہ دنیا کا نظام قائم ہے اگر بش اور ٹونی بلیر امریکہ برطانیہ اگر اس کا وجود ہے رشیا اگر اس کا وجود ہے میرے اللہ کی قسم آقا کے غلاموں کے جوتوں کے صدقے میں ہے آقا کے غلاموں کے درود کے صدقے میں ہے ہمارے اذان کے صدقے میں ہے ہمارے نماز کے صدقے میں ہے اے امریکہ کے کتوں اے برطانیہ کی گوری زانیہ اور گوری چمڑی والی حرامیوں کہ جب تم زنا کرتے ہو جب تم بدکاری کرتے ہو میرے اللہ کا عذاب آسمان دنیا میں آ کر اس ملک کو غارت کرنا چاہتا ہے لوت کی طرح یہ بستی الٹ دینا چاہتی ہے جن مدرسوں کو تم نے دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جن داڑھی والوں کو تم نے بری نگاہ سے دیکھا جن جھبا اور اماما والوں کو تم نے چور اور اچکا سمجھا دیکھو دیکھو جس دن یہ ملک چھوڑ دیں گے اس دن یہ ملک غارت ہو جائے گا ان سے اللہ کی رحمت برستی ہے ان کے مدرسوں کے اندر جب تمہارا زانی تمہارا بدکار اور تمہارا شرابی اور تمہارا چور اچکا لٹیرا مال کا بٹوارا کر رہا ہوگا تمہارا زانی زنا کرنے کے بعد حالت جنابت کے اندر سو رہا ہوگا یہ مدرسے کا معصوم بچہ جو اپنی ماں کی قربانی دے کر آیا اپنے باپ کی قربانی دے کر آیا اپنے بھائی بہنوں کی قربانی دے کر آیا اپنے خاندان قبیلے سماج اور سوسائٹی کی قربانی دے کر آیا ساڑھے تین بجے چار بجے کڑاکے کی دسمبر اور جنوری کی سردی کے اندر اٹھتا ہے اور غسل کرتا ہے وضو کرتا ہے اور قرآن جب کھولتا ہے اور پڑھتا ہے علی فلام میم ذالک الکتاب کتاب و لارئی بفی علی فلام میم اس کتاب کے اندر اللہ کی کتاب میں کوئی شک نہیں میرے اللہ کی قسم اے زانی اے حرامی اے رشوت خور اے چور اے اچکے اے بدماش تیرے چوری کی وجہ سے تیری زنا کی وجہ سے تیری شراب کی وجہ سے جو عذاب آیا ہوا تھا یہ معصوم بچہ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ جس دھرتی پر میرا قرآن پڑھے اور معصوم پڑھے اس دھرتی پر عذاب آئے یہ نہیں ہو سکتا میرا اللہ اس دھرتی پر آنے والے عذاب کو ان قرآن کے پڑھنے والوں کے سطح میں اٹھا لیتے ہیں میرا اللہ جب اس گاؤں کے اندر اس دھرتی کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ الہ الا اللہ اذان کے بول دوہرائے جاتے ہیں اللہ عذاب کو اٹھا لیتے ہیں ہماری اذان نے امن دیا ہے ہماری تلاوت نے خدا کے عذاب کو دور کیا ہے اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا ہے ہمارے پاس وہ طاقت ہے مسلمانوں ہمارے پاس وہ قوت ہے مسلمانوں تم اپنے آپ کو پہچانو آج تمہاری شناخت دکاندار کی حیثیت سے ہے آج تمہاری شناخت کارخانے کے مالک کی حیثیت سے ہے آج تمہاری شناخت ایم ایل اے اور ایم پی کے غلام اور چمچے اور اس کی غلامی کرنے والے کی حیثیت سے ہے سب کچھ تو ہو لیکن آخا کے غلام بھی ہو سب کچھ تو بھی سب کچھ ہو اسلام کے ماننے والے ہو سب کچھ ہو حامل قرآن سے تمہاری آج شناخت ہے آج تمہاری پہچان ہے کہ حق کا علم لے کر چلنے والا باطل پر یلغار کرنے والا آج تمہاری شناخت بدتوں کو مٹانے والے کی حیثیت سے آج تمہاری شناخت سنتوں کو زندہ کرنے والے کی حیثیت سے یہ کون ہے یہ دکاندار ہے یہ کون ہے یہ دودھ کے بیپاری ہیں یہ کون ہے یہ کفن کے بیپاری ہیں یہ کون ہے یہ جوتے کے بیپاری ہیں یہ کون ہے زمیندار ہیں دیندار کون ہے مسلمان کون ہے نبی کا غلام کون ہے دنیا کے کتوں سے زمین بھر گئی دنیا کے پجاریوں سے زمین بھر گئی مسلمان اٹھ آخا کا غلام بن مسلمان اٹھ آخا کے دامن کو تھام لے پھر دیکھنا پھر دیکھنا یہ طاقتیں مکڑی کے جالے سے کمزور ثابت ہوں گی اور یقیناً یقیناً اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ان کی طاقت مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی میرے اللہ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد فرمایا کہ یہ دنیا میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں کیا اس دنیا میں امریکہ نہیں ہے کیا اس دنیا میں برطانیہ نہیں ہے کیا اس دنیا کے اندر سپر ملک نہیں ہے لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے اللہ کی کبریائی کے سامنے اللہ کی قوت کے سامنے ولہ الکبریاؤ پھر سماواتی ولرس اے اللہ تیرے لیے زمین آسمان کے اندر بڑائی ہے اللہ کی بڑائی کے سامنے مچھر کے پر کے برابر امریکہ کی طاقت نہیں ہے مچھر کی جو ہے پر کے برابر برطانیہ کی قوت نہیں ہے اور مکڑی کے جالے کے برابر دنیا کے سپر پاور وقت کے فرون وقت کے دجال وقت کے نمرود وقت کے شداد اور وقت کے حامان کے طاقت کی جو ہے حیثیت نہیں ہے اگر تو ایمان والا ہو جا اگر تو قرآن والا ہو جا مسل الدین اللہ کمسل ان بیتا البیوت میرا اللہ کہتا ہے کہ مکڑی کے جالے کے برابر ان کی قوتیں ہیں مکڑی کے جالے کے برابر ان کی طاقتیں ہیں اٹھا ایمان کی جھاڑو اٹھا اٹھا محبت رسول کا ڈنڈا اٹھا پھر دیکھ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم بش کا باپ ہمارے ٹائلٹ کو صاف کرے گا پھر دیکھ لینا جنہوں نے کل ہمارے گھروں کا سہاگ کو جھاڑا تھا جنہوں نے ہمارے بچوں کو یتیم کیا تھا جنہوں نے ہمارے اللہ کے کلام کا ٹھٹا کیا تھا ہمارے گلی کے بھنگی نہ بنے میرے منہ پر تھوک دینا یہ کوئی ڈائلاگ نہیں مسلمان اٹھ جا تیرے پاس دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت اللہ کی طاقت ہے اللہ کی قوت ہے نصر من و فتح قریب یہ تیرے لیے ہے انا فتح لکا فتح مبینہ یہ تیرے لیے ہے انا رسولنا والذین آمنوا ما یہ تیرے لیے ہے ان تنسر اللہ یمسر کہ اگر تو اللہ کی مدد کرے گا اللہ تیری مدد کرے گا یہ تیرے لیے ہے قرآن تیرے میرے لیے ہے بخاری تیرے میرے لیے ہے مسواک تیرے میرے لیے ہے تصویر تیرے میرے لیے ہے داڑھی تیرے میرے لیے ہے حجاب اور پردہ تیری اور میری امت کی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ہے مسجد میری ہے ممبر میرا ہے محراب میرا ہے مسلح میرا ہے حضرت میرا ہے صفا میرا ہے مروا میرا ہے ولا ولا بولا کو بلا لو ان کن غم کرنے کی کوئی بات نہیں دن کے اجالے میں اڈبانیوں کی اور ٹونی بلروں کی انگریزوں کی کتوں کی محفل میں بزدلوں کی محفل میں چیخ کر کہنا رضی تو بلّہ ربا و بل دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اے کتے ہزار مرتبہ پھر ان کی حکومت لا اے کتے لاکھوں مرتبہ قارون کی دولت لا اے کتے کروڑوں مرتبہ شداد کی تو عمارتیں لے کر آ اے کتے ہزاروں مرتبہ ابو جہل کی تو سپریم کورٹ کے فیصلے لے کر آ ابو لہب کے شولے لے کر آ ادوا اور شیوا کی دشمنی لے کر آ ہم نبی کے دامن کو چھوڑنے والے نہیں ہم نبی کے دامن کو چھوڑنے والے نہیں ہم نے تھام لیا ہے ہم نے تھام لیا ہے اب تیری موت آ چکی ہے اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اب الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے ہم جاگ چکے ہیں ہم کروٹ لے چکے ہیں اب ہمارے بچوں میں ماں اور معاوض پیدا ہوگا اب ہمارے نوجوانوں میں محمد بن قاسم سلطان صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان جنم لے گا ہماری ماں اور بہنوں میں سمیا پیدا ہوں گی بی بی آسیا پیدا ہوں گی حضرت زنیرا پیدا ہوں گی ہماری عورتوں کے اندر اب ہجاب آئے گا اب پردہ آئے گا اے دنیا کے کفر سمجھ جا اے دنیا کے فرون اے دنیا کے شداد اے دنیا کے حامان اب تو سمل جا اب تیری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے ڈرانے والے نے ہمیں ڈرا چکا ہے بتانے والے نے ہمارا مقام بتا چکا ہے ہم ایک وضو کے لوٹے سے تیرے ملک کو غارت کر سکتے ہیں ہماری تاریخ ہے ہمارا یہ کوئی سپنا نہیں یہ ہمارا کوئی خواب نہیں ہے یہ ہماری حقیقت ہے شاہ جہاں کے زمانے میں اس سرزمین کے اندر جب شاہ جہاں بادشاہ تھا تو جمعہ کے دن وہ ریشم کا لباس پہنا کرتا تھا اس کا بیٹا تھا عالمگیر رحمت اللہ علیہ اور ان کے استاد تھے ملا جیون رحمت اللہ علیہ مسلمان اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں تجھے اپنے مقام کو پہچان لے اپنی حیثیت کو پہچان لے مسلمان اپنی شان کو پہچان لے اپنے چہرے کو نور نبوت سے منور کر لے اپنے لباس کو صدیق و فاروق کے لباس سے مزین کر لے میری ماں میری ماں امت کی بیٹی آ جا عائشہ کے آشیانے میں آجا صدیقہ اور فاطمہ کے آشیانے میں آ جا تجھے لال محل کے اندر تجھے تاج محل کے اندر لال قلعے کے اندر وائٹ ہاؤس کے اندر میرے اللہ کی قسم میری اماں میری اماں تجھے حجر عائشہ میں وہ سکون ملے گا حجر فاطمہ میں وہ سکون ملے گا کہ تو لال قلعے کی طرف تھوک کر نہیں دیکھے گی فلموں کی طرف پیشاب پاخانہ کرنا تو گوارا نہیں کرے گی تجھے کسی اچکے نے راہ راہ سے ہٹا دیا میرے بھائی تجھے نظر لگ گئی تجھے نظر لگ گئی تجھے کسی نے راہ راہ سے ہٹا دیا دیکھ آجا آجا تیرے پاس کیا طاقت کیا قوت دنیا کو ناز ہوگا آئٹم بام پر ڈرون تیاروں پر سائنس اور ٹیکنالوجی پر سافٹ ویئر پر ہارڈ ویئر پر اور ان کی آکسفورڈ یونیورسٹی پر اے دنیا کے کفر اے دنیا کے شرک اے دنیا کے فرون اے دنیا کے دجال تو ایک ہاتھ میں جنت لے کر آ ایک ہاتھ میں دوزخ لے کر آ تو بارش کو برسا تو زندے کو مردہ کر تو مردے کو زندہ کر ان تمام چیزوں کا مقابلہ میرے آقا کے دیے ہوئے ایک ایٹم بام میرے آقا کے دیے ہوئے ایک فارٹی اے سیون میرے آقا کے دیے ہوئے ایک ہتھیار میرے آقا کا دیا ہوا ایک ڈرون طیارہ میرے آقا کی دی ہوئی ایک سیسو ٹیکنالوجی ایک وضو کے لوٹے سے فروغ میں میرا بچہ تیرا مقابلہ کرے گا اے حامان میری امت کی بچی تیرا مقابلہ کرے گی اور ہم نے کر کر بتایا ہے کہ جب شاہ جہاں ریشم کا کپڑا پہن کر آیا تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بادشاہ تو بادشاہ تو ہو سکتا ہے لیکن شریعت کے اندر تو مداخلت نہیں کر سکتا کس کے باپ نے تجھے اجازت دی للکارا وقت کے بادشاہ کو کہ جس نے اجازت دی وہ بھی واجب القتل ہے اور جو پہنا ہے وہ بھی واجب القتل ہے ایک وقت کے بادشاہ کو ایک وقت کا ملا ایک غریب پیون لگے کپڑے پہننے والا ٹیوشن پڑھانے والا کال اللہ قال رسول کی کی صداؤں سے فضا کے اندر گونج لگانے والا وقت کے بادشاہ کو للکارا ہے آج دلی کی جامع مسجد کے اندر ایک زلزلہ بپا ہو گیا ہے ایک عجیب اور غریب سما جو ہے تاری ہو گیا ہے کہ وقت کے بادشاہ کو کسی غریب ملا نے واجب القتل قرار دے دیا اب اس کے بعد شاہجہاں نے کہا کہ تم نے کیسے کہہ دیا بات چلی ملا جیون نے سمجھ لیا اب میری خیر نہیں ہے بادشاہ جب ناراض ہوتے ہیں تو وہ قتل کر دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں تو قتل ہونے والے کو بھی انعام دیتے ہیں یہ کہہ کر وہاں سے رفو چکر ہو گئے ایک کمزور غریب ملا تھا ملا جیون رحمت اللہ علیہ چلے گئے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے یہ استاد تھے اور عالمگیر شاہ جہاں کا بیٹا تھا وہ سمجھتا تھا کہ اب جو ہے میرے استاد کے اندر اور میرے باپ کے اندر آپس کے اندر بن چکی ہے اب جنگ ہوگی اب لڑائی ہوگی اب اختلاف ہوگا تو یہ فوراً گئے اور جانے کے بعد حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کہ ملا جی اگر آپ کو فتوا ٹھوکنا تھا تو جمعہ کے بھرے مجمے کے اندر کہنے کی کیا ضرورت تھی آپ تنہائی میں کہتے ملا جیون رحمت اللہ اعلیٰ غریب ملا ضرور تھا لیکن جلال میں آ گیا عالمگیر عالمگیر آج تو استاد کے سامنے زبان چلاتا ہے تجھے اگر تیرے باپ کو اپنی حکومت پر ناز ہے اپنی سلطنت پر ناز ہے اپنے تخت پر ناز ہے اپنے مال پر ناز ہے اپنی ریا پر ناز ہے اپنی ملٹری اور باڈی گارڈ پر پر ناز ہے میرے پاس بھی ہتھیار ہے عالمگیر جس سے میں وقت کے بادشاہ کی ملٹری کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا وقت کے بادشاہ کی حکومت کو پیروں کے نیچے مکڑی کی طرح مسل کر رکھ دوں گا عالمگیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملا جیون ایک غریب ملا ایک نرم دل ایک رحم دل ایک کرم فرما انسان آج اس کے تیور مجھے کیا نظر آ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت کیا ہے آپ جس سے ہم حملہ کریں گے میرا باپ جو ہے شاہ جہاں وقت کا بادشاہ ہے ملٹری اس کے ہاتھ میں ہے فوج اس کے ہاتھ میں ہے پولیس اس کے ہاتھ میں ہے بیت المال خزانہ اس کے ہاتھ میں ہے اس وقت وہ پورے ایشیا کا تن تنہا بنگلہ دیش پاکستان یہ سب اس سرزمین کے اندر ملا ہوا تھا سب کا وہ بادشاہ تھا کہا کہ عالمگیر جاؤ میرا وضو کا لوٹا لے کر آؤ میرا مسواک لے کر آؤ میرے آقا نے فرمایا الوضو صلاح المؤمن کے وضو جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے دیکھیں گے عالمگیر تیرے باپ کی جیت ہوتی ہے یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے کی جیت ہوتی ہے کہتے ہیں عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہا کہ حضور والا ملا جیون دس منٹ کا وقت دیجئے یہ کہہ کر پیر کے اندر چپل چھوڑ کر باپ کے دربار میں گئے اور شاہجہاں کے قدموں میں پڑ گئے ابا حضور ابا حضور اگر آپ کو آپ کے تخت پر ناز ہوگا مال اور دولت پر ناز ہوگا میرے استاد کو وضو کے لوٹے پر ناز ہے آج وہ اس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی تھا مسلمان دل میں تخوا تھا فوراً دبے قدم وہ چپل چھوڑ کر ملا جیون کے قدموں میں آیا اور معافی تلافی کی ہاں مجھ سے خطا ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھ سے قصور سرزد ہو گیا میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا گناہ کبیرہ اور صغیرہ نہیں کروں گا مسلمان یہ تھی ہماری پاس طاقت یہ تھی ہمارے پاس قوت ایک وضو کے لوٹے سے ہم نے وقت کے شاہ جہاں کا ہم نے مقابلہ کیا ہے یہ تو فقیر امریکہ ایک غریب افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے سترہ ممالک کے سامنے جھولی پھیلا کر بھیک مانگتا ہے اور بینکوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے مسلمانوں کے سود پر لاش کرتا ہے خود اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے خود عذاب زمحریر کا شکار ہو چکا ہے فائنانشیل تباہ اور برباد ہو چکا ہے لیکن ہمارے پاس وضو کا لوٹا ہمارے پاس تصویر کے دانے ہمارے پاس کلام پاک کی سورج فاتحہ ہمارے پاس سورج پتا اٹھ جا مسلمان اٹھ جا میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں تجھے آخا کی غلامی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میری ماں توبہ کر لے میری ماں میرے بھائی توبہ کر لے توبہ کر لے آج کے بعد تو گناہ نہیں کرے گا آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گا آج کے بعد سنت سے انحراف نہیں کرے گا آج کے بعد داڑھی نہیں مڈائے گا جیے گا اسلام کا دامن تھام کر مرے گا اسلام کا دامن تھام کر اور تیرا نعرہ زندہ باد مردہ باد نہیں ہوگا کبھی کانگریس کے پیچھے کبھی دھڑے کے پیچھے کبھی بی جے پی کے پیچھے تو سکوں کے اندر اپنے ایمان اور ضمیر کا سودا نہیں کرے گا تیرے خون کا ایک ایک قطرہ مسلمان ہمالیہ کی چوٹی سے زیادہ ہمالیہ کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہے تو بکاؤ مال نہیں ہے تو بکاؤ مال نہیں ہے تو تاجر نہیں ہے تو دکاندار نہیں ہے تو کارخانے والا نہیں ہے تو کسان نہیں ہے تو محمد کا غلام ہے تو محمد کا غلام ہے تجھ میں محمد بن قاسم جگ رہا ہے تم میں پیپو جگ رہا ہے تجھ میں سلطان صلاح الدین ایوبی جگ رہا ہے جگ جا مسلمان جگ جا پھر دے کل اگر سورج نکلے گا اپنی کرنوں کے ساتھ یہ پیغام لائے گا اتنا فتح نالا کا فتح مبینہ اے مسلمانوں تمہارے لیے کھلی ہوئی خوشخبری ہے میری ماں میری امت کی بیٹیوں بہنوں دیکھو توبہ کر لو توبہ کر لو نہ دنیا کا کوئی کیمیکل دنیا کا کوئی کاسمیٹک دنیا کا کوئی صابن دنیا کی کوئی نیل پالش تمہیں حسین نہیں بنا سکتی میری ماں آزما کر دیکھو اور یہ بات مولانا کی غلط ہو تو تم زندہ رہے تو میرے منہ پر تھوک دینا یا مر جاؤں میرے خبر پر جوتے کی برسات کر دینا میری ماں دو رکعت تحجد پڑھ کر دیکھ تیرے منہ پر کیا رونق آتی ہے دنیا کے ہزاروں کاسمیٹک تو استعمال کر لے میری ماں تو ہمیشہ باوضو رہنا کہ دیکھنا تیرے چہرے کے اندر کتنی ترو تازگی آتی ہے میری امی جان تو کلام پاک کی تلاوت کر نماز پڑھ کر دیکھ دنیا کے فیئر اینڈ لولی کی کوئی ضرورت نہیں یہ فارمولا رنڈیوں کا یہ فارمولا حرام زادیوں کا اور میں نے تجھے مکے کا فارمولا دیا ہے میں نے تجھے حرم کا فارمولا دیا ہے میں نے تجھے فاطمہ اور عائشہ کمپنی کمپنی کا فارمولا دیا ہے صحیح مانوں کے اندر تو مسلمان بیٹی ہے تو رنڈیوں کے فارمولے کو نہیں فاطمہ کمپنی کے فارمولے کو عائشہ کمپنی کے فارمولے کو سینے سے لگائے گی مسلمان جگ جا مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے ہمارے ڈکشنری کے اندر مایوسی نہیں ہے ہمارا اللہ وہ ہے جس نے حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا ہمارا رب وہ ہے اتنا کریم ہے کہ جس نے ہندا کو معافی دے دی ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ ایک بدھ کے پجاری نے سو سال تک سنم سنم سنم کہتا رہا سلم کے معنی بدھ کے اور سوے سال بھول کر جب اس کے زبان سے سبق نکل گیا تو میرے اللہ نے کہا میرے بندے کیا تو نے مجھے یاد کیا میرا اللہ اتنا کرم کرنے والا کہ سو سال کے سلم کے پجاری کو ایک مرتبہ سمت کہنے پر اس نے دریائے رحمت کو نچھاور کر دیا مسلمان تو نے کسی نبی کا خون نہیں کیا مسلمان تو نے کسی صحابی کا خون نہیں کیا حضرت حمزہ کے قاتل کو خدا کی رحمت میں جگہ مل گئی نبی کی شان رحمت کے آسیانے کے اندر جگہ مل گئی تم یا عبادی الدینہ اشرف والا انفسم لا تک من رحمت اللہ شیطان تیرے دل کے اندر وسپسا ڈالتا ہوگا ارے صاحب اتنا کر لیا داڑھی کے بال سفید ہو گئے سر کے بال سفید ہو گئے دادا بن گئے نانا بن گئے اب کیا ہوگا نہ بابا نہ قبر میں کوئی تیرے ساتھ آنے کا نہیں میری امی جان تیری قبر میں کوئی آنے کا نہیں اگر تو قبر میں جائے تو تیرا شوہر آنے کا نہیں اور تیرا بھائی آنے کا نہیں قبر تن تنہا گڑا ہے کہ جو کیڑوں کا اور جو تنہائی کا اور جو شام کا جو بچو کا ہے کوئی چیز کام آنے کے نہیں مال دھرا کا دھرا رہ جائے گا پراپرٹی دھری کی دھری رہ جائے گی مسلمان مایوسی ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے اللہ معاف کرنے والا ہے یا یوحین آمن وطن نسوہا توبے نسوہا کر لے حضرت علیہ سلاط وسلام کے زمانے کے اندر ایک بدکار اور فاجر و فاسق آدمی تھا اتنا بدکار فاجر و فاسق کوئی گنا اس سے نہیں چھوٹا تھا بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا تنہائی کا مجمع کا انفرادی اجتباعی لیکن مایوس ہو کر جب موسا علیہ سلاط وسلام کے پاس گیا موسا علیہ السلام نے کہا ارے شرم نہیں آتی اتنے گنا کر کر اور تو میرے پاس آیا ہے جنگل کے اندر چلا گیا وہی مٹی اٹھاتا تھا ڈالتا تھا مٹی اٹھاتا تھا ڈالتا تھا اور جب انتقال ہو گیا حیرت کی بات یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی فرمائی اے موسا تم کلیم اللہ ضرور ہو اے موسا تم صاحب تورات ضرور ہو اے موسا تم ال العزم پیغمبر ضرور ہو آج میرے حکم کی تعمیل کرو گے علیہ السلام نے فرمایا اے باری تعالیٰ آپ حکم دیں اور میں تعمیل نہ کروں فرمایا کہ جاؤ جنگل کے اندر ایک بندہ تمہیں ملے گا مرا ہوا اپنے ہاتھوں سے غسل دینا اپنے ہاتھوں سے کفن دینا اپنی اس کی نماز پڑھانا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارنا علیہ السلام گئے اور جا کر دیکھا حیرت کی انتہا نہیں رہی یا اللہ کیا ماجرا جو سب سے بڑا دھرتی کا گنہگار پاپی مجرم آج وقت کے کلیم اللہ کو صاحب توریت کو اُل العزم پیغمبر کو اے اللہ آج اس کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کا حکم تھا کیا بنو اسرائیل بھی پریشان تھی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور جا کر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا لوگوں کو بڑا تعجب تھا اس کے بعد علیہ السلام نے کہا اے باری تالاب حکم کی تعمیل تو بجا لایا لیکن حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا میری عزت کی قسم میری جلالت کی قسم جب یہ مایوس ہو کر تیرے پاس آیا تھا اور توبہ کی سفارش کروانے آیا تھا موسا میری عزت و جلالت کی قسم اگر تیرے بجائے میرے پاس آتا اسی وقت میں اس کے گناہ کو معاف کر کر اسے مغفرت کا پروانہ دے دیتا لیکن تم نے میری رحمت سے اس کو مایوس کیا تو وہ جنگل کے اندر چلا گیا روزانہ میرے دربار میں روتا گڑ گڑاتا آخر کار موسا اس نے ایک بات کہی جس سے میری دریائے رحمت جوش میں آ گئی حضمو علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے فرمانے لگے کہ یہ جو ہے کہنے لگا کہ اگر آ اللہ آپ بات نہیں کرتے تو بات مت کیجئے گا لیکن آپ ایک کام کیجئے اب تک جتنے لوگ آئے اور ان میں سے جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان کا گنا بھی مجھے ڈال دیجئے اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اور ان میں جو جہنم میں جائیں گے ان کا عذاب بھی مجھے دے دیجئے تاکہ وہ لوگ آپ کی رحمت کے حامل ہو جائیں اور جنت میں جانے کے مستحق ہو جائیں اتنا کہنا تھا گنہگار بندے کے دل میں میرے بندوں کے تعلق سے یہ رحم اور یہ کرم تو نتیجہ یہ ہوا اللہ نے کہا بندے میں نے نہ صرف تجھے معاف کیا بلکہ وقت کے پیغمبر کے ہاتھوں تیرا غسل دوں گا اور تیرا کفن پہناؤں گا تیری جنازہ پڑھاؤں گا اور اس پیغمبر کے ہاتھوں تیری تدفین عمل میں آئے گی یہ ہے میرے رب کی ذات مسلمانوں اس لیے آج یہ فرشتے آسمان کے اندر پر پھیلائے ہوئے ہیں آج اس پر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے اے اللہ اے اللہ آج ہم وعدہ کرتے ہیں ہم راہ راست سے بھٹک گئے تھے اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب آخا کے داون کو نہیں چھوڑیں گے کل ان سلاتی و نسخی و محیا و مماتی للہ رب العالمین ہمارا نعرہ ہوگا ہم جئیں گے ایمان کے ساتھ ہم مریں گے ایمان کے ساتھ مولا دنیا کروڑوں مرتبہ مزین ہو کر ہمارے سامنے آئے ہم نبی کے پسینے کے قطرے کے مقابلے میں اس کو اہمیت نہیں دیں گے بلکہ آقا کے جسم اتھر کا پسینے کا قطرہ دنیا بھر کے کوہ نور بھر جائیں اس کے مقابلے میں قیمتی ہوگا اس لیے مسلمانوں اب مایوسی کو چھوڑ دو ایک کروٹ لو مسلمانوں ایک کروٹ لو اس جو ہے بزدل کو مارنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈراؤن تیاروں کی اور زمین و آسمان کے علوم کی اور دولت کی اور دہشت گردی کی ضرورت نہیں ایک کروٹ لو وضو کے لوٹے کی طرف ایک کروٹ لو نبی کی سنت کی طرف ایک کروٹ لو مکے کی طرف ایک کروٹ لو مدین طیبہ کی طرف پھر دیکھو ورائی تناس یا کلون اللہ افواجہ کے جوک در جوک ان اللہ یہ ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہوں گے اور وہ یہودی کتا جو آج ہمارے ملکوں پر قابض ہے اور جو ہماری ماں اور بہنوں کے ابرو سے کھیل رہا ہے میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم وہ وقت آئے گا کہ ہم کھڑے ہوئے ہوں گے ایک چٹان کے سامنے اور جا رہے ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پیلے کو اور اس چٹان کو زبان دے دے گا اور وہ ہمیں کہے گا اے مسلمان بچے اے معاذ اے معافس اے خالد اے محمد بن قاسم کہاں جا رہا ہے دیکھ اس ٹیلے کے پیچھے یہودی کتا چھپا ہوا ہے ہم نیام سے تلوار نکالیں گے یہ حدیث پاک ہے یہ حدیث پاک ہے حدیث غلط نہیں ہوتی آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے یہ زمین اوپر جا سکتی ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے میرے آقا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا ان کو مرنا ہے ان کو پٹنا ہے کفر اور ضلالت کو ختم ہونا ہے یریدون علی نور اللہ بھی یہ اپنے پھوکوں سے اللہ کے چراغ کو بجانا چاہتے ہیں متیم نوری ہی ولو کری حل کافی میرے اللہ نے کہا یہ نور مکمل ہو کر رہے گا اللہ ہمارے کہنے کو ہمارے سننے کو قبول فرمائے مولا آج ہدایت کے چشمے پھوٹ دے آج سنت کے چشمے جاری کر دے مولا ایمان کو اوڑھنا بچھوڑا بنا دے اے اللہ نبی کی سنتوں کے اندر ہمیں ہماری مجبوریت پیدا کر دے اے اللہ تیرے راستے میں جینے اور تیرے راستے میں جامع شہادت نوش کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما آمین واخر دانا الحمد للہ العالمین حضرات یہ بھائی صاحب آئے ہوئے ہیں بامبے سے حضرت مولانا پیر الفقار صاحب کی کتابیں لائے ہیں وہ کتابیں اور حضرت کی سیڑھی ہے وہ بھی لائے ہیں اب فتنوں کے اندر عجیب و غریب قسم کے فتنے اٹھ رہے ہیں اس میں نائی کی فتنہ ایک عجیب و غریب فتنہ ہے اس تعلق سے بھی ایک چھوٹی کتاب ہے ہتھوڑا باندھا کے مفتی صاحب نے عبید اللہ صاحب نے کتاب لکھی ہے وہ کتاب بیس روپے قیمت ہے اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں اور اسی طریقے سے ہماری جو ہمارے جو بیانات پچھلے ہفتے کو بڑودا کے اندر ہوا الحمد للہ جمع غفیر تھا اور وہاں بھی سینکڑوں نوجوانوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کا وعدہ کیا اس قسم کے آؤٹ ڈور انڈور اور ملکی اور باہر کے بیانات کی سیڑھی یہ ہے یہ آپ کے گھر کے اندر بجیں گے انشاءاللہ جب روشنی آئے گی تو اندھیرا چلا جائے گا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی کتابیں اور نئے فتنے کے تعلق سے کتابیں اور یہ سی ڈی ضرور حاصل کرتے ہوئے جائیں اللہ تبارک تعالیٰ بے پناہ ہمیں قبول فرمائے اللہ ہماری غلطیوں کی اصلاح فرمائے اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرمائے آمین واقع الحمد للہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے محترم حضرات محفل کا انعقاد کرنے والوں نے